الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين بھائی ہمارے پنڈال میں جتنے بھائی آج جماعت میں جانے والے ہیں ذرا کھڑے ہو جاؤ آپ لوگ بیٹھ جاؤ رسی کے آپ بیٹھ جاؤ یہ ہماری رسی کے بعد جتنے لوگ چار مہینے میں چلے میں جانے والے ہیں یہ سارے بھائیوں سے گزارش ہے اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ چاہے آپ کی ترتیب بنی ہو نہ بنی ہو رخ ملا نہیں ملا آپ کھڑے ہو کر اندر آنا چلنا شروع کر دیں بھائی آپ لوگ یہاں قریب میں آ جاؤ سامنے آ جاؤ اٹھ جاؤ سب وہاں سے آ یہاں جماعتوں میں جانے والے بھائی کہیں کے بھی ہو ہمارے پانولی کے کسی بھی حلقے کے ہوں ان سے گزارش ہے اندر لے آ گئے ماشاء اللہ تو وہ کافی مجمع اندر آ گئے ہیں آپ جماعتوں میں جانے والے لوگ ہیں جماعت میں آپ آگے بڑھ جاؤ اس سے وہیں چھوڑ دو کوئی نہیں لے جائے گا ان شاء اللہ آگے آ جاؤ بابا جماعت میں جانے والے وہاں بند کر باہر بیٹھ جاؤ وہاں دوسرے لوگ جماعت میں جانے والے یہاں بیٹھیں گے آپ باہر بیٹھ جاؤ جن کو محبت سے کوئی باہر بٹھا دو قریب میں بیٹھ جاؤ بس بہت دور نہیں جانے کا محترم بھائی اور دوست بزرگ ہو تعالیٰ شاہو نے یہ دنیا کی زندگی ہم سب کی ضرورتوں سے بھرپور بنائی ہے ہر آدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حاجت کو ضرورت کو لگا کے رکھا ہے کوئی آدمی اس دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ کوئی چھوٹی بڑی حاجت وابستہ نہ ہو سب محتاج ہیں سب فقیر ہیں سب ضرورت مند ہیں یا ایو الناس انت الفقراء کو تم سب اللہ کے محتاج ہیں ہم سب حاجت مند ہیں ہمارے ساتھ حاجتیں ہیں ضرورتیں ہیں روز کھانا چاہیے روز پینا چاہیے روز سونا چاہیے روز میں بھائیوں آرام چاہیے اور روز آکسیجن چاہیے روز سواری چاہیے کوئی دن کا سورج ایسا خالی نہیں اگتا ہے کہ جس میں میں آپ کے ساتھ ضرورتیں وابستہ نہ ہوں اور ہکتالہ شانہ کی کریم ذات نے رحیم ذات نے سارے انسانوں پر بلا فرق بلا امتیاز مذاہب سب کی ضرورتوں کا اللہ نے اپنے کرم اور رحم سے بہت ہی زبردست اللہ نے اس کا انتظام فرمایا سب کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے اور انتظام فرماتا ہے میری آپ کی دنیا کی جتنی ضرورت ہے میرے بھائیوں یہ سب چیزیں تک مجھے مجھے آپ کو موت تک کے لیے ضرورت ہے کھانا موت تک چاہیے پینا موت تک چاہیے سونا موت تک چاہیے کیا مر گئے اب کوئی ضرورت نہیں نہ کھانے کی نہ پینے کی نہ سونے کی نہ نانے دھونے کی نہ کپڑے کی نہ گھر کی نہ بیوی کی نہ بچوں کی نہ سواری کی کسی چیز کی اب ضرورت نہیں یہ ساری ضرورتوں کا ساتھ میرا آپ کا واسطہ دنیا تک ہے لیکن ایک ایسی ضرورت ہے میرے بھائیوں اور اتنی بڑی ضرورت ہے جس کی ضرورت مجھ کو آپ کو دنیا میں بھی ہے مرتے دم تک قبر میں بھی اس کی ہر ایک کو ضرورت پڑے گی آخرت کے اندر بھی سب کو اس کی ضرورت پڑے گی پلسرات کو پار کرنے کے وقت بھی اس کی ضرورت پڑے گی اور حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کرنے کے لیے بھی ضرورت پڑے گی وہ ضرورت کیا میرے بھائیوں وہ ضرورت میری اور آپ کی ہدایت ہے وہ میری آپ کی ضرورت کیا ہے ہدایت ہے ہدایت کا نور ہمیں آپ کو مل جائے ایمان کا نور ہمیں آپ کو مل جائے ایمان کے نور کی ہدایت کے نور کی اس کی مجھے آپ کو خالی دنیا تک نہیں کہ دنیا تو دنیا ہے لیکن قبر برزت میں پہنچنے کے بعد بھی میرے بھائیوں اس زندگی کا کامیاب ترین آدمی وہ ہے جو اپنے پاس ایمان و ہدایت کا نور لے کر گیا ہے محشر میں وہ آدمی سرخرو ہوگا پرسکون ہوگا ذرا بھی اس کو ٹینشن نہیں ہوگا جو دنیا میں محنت کر کے کما کے ہدایت کے نور کو ایمان کے نور کو حاصل کر کے گیا ہے ہاں، پل سراد پر وہ اسی ایمان کے نور سے چلے گا جس کا جتنا پاور فل نور ہوگا وہ اتنا جلدی پل سراد کے راستے کو پار کر دے گا حدیثوں میں آتا ہے ایسے پاورفل مسلمان ہوں گے ایمان والے جن کے ایمان کا نور اتنا پاورفل ہوگا وہ اس لمبی مسافت کو جیسے بجلی کا ایک لسوٹا ہوتا ہے آسمان پر اور غائب ہو جاتا ہے اتنی دیر کے اندر اتنی لمبی مسافت کو قطع کر کے پوری کر کے اس طرف ہو جائیں گے جنت کے راستے پر پہنچ جائیں گے ہاں۔ کوئی ایسے چلے گا کسی کا نور اس سے کم ہوگا وہ اونٹ کی رفتار سے چلے گا کوئی اس کا نور کو اس سے کم ہوگا وہ گھوڑے کی رفتار سے چلے گا کسی کا نور اس سے کم ہوگا وہ دوڑ کر چلے گا کسی کا اس سے کم ہوگا وہ چل کر پار کرے گا کسی کا اس سے بھی کم ہوگا وہ گرتے پڑتے گرتے پڑتے میرے بھائیوں پلسرات رات کو کراس کرے گا حدیثوں میں ہے کہ کم سے کم نور آدمی کے پاس اس کے انگوٹھے کے ناخون کے برابر یہ سعادت کی بات ہے ایمان کا نور یہ سب سے بڑی ضرورت ہے یہ ہدایت کا نور سب سے بڑی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے حاصل کرنے کا وقت قبر میں نہیں رکھا ہے برزق کی زندگی میں نہیں رکھا ہے آخرت میں نہیں رکھا ہے اس کے حاصل کرنے کا مجھ کو آپ کو اللہ نے موقع جو دے رکھا ہے وہ اس دنیا کی زندگی میں موقع دے رکھا ہے یا دنیا کی زندگی زندگی کے یہ جو لمحے مجھ سے آپ سے گزر رہے ہیں یہی میرا آپ کا سرمایہ ہے یہ جان یہ مان یہ وقت یہ زبردست میرا آپ کے پاس سرمایہ ہے ہم اس کو ایمان کے حاصل کرنے میں ایمان کے کمال میں سچے پکے یقین کو حاصل کرنے میں ہم آپ اس کو خرچ کریں گے تو یہ مہا قیمتی دولت اللہ سینوں میں ڈال دے گا ہم آپ اندازہ کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مصنوع دعاؤں میں یہ جملے ملتے ہیں اللہ عمین اسلو کا ایمان ال اللہ میں آپ سے کامل ایمان کا سوال کرتا ہوں اللہ عمین اسلو کا یقین الصادقہ اللہ میں آپ سے سچے پکے یقین کا سوال کرتا ہوں حضور کی دعاؤں میں یہ جملہ ہے اللہ کا حق کا معرفتی اے میرے رب جیسا آپ کو پہچاننا چاہیے تھا ویسا میں نے آپ کو نہیں پہچانا حالانکہ امت کا اجماع یہ مسئلہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایمان پہلے نہ کسی کا ہوا تھا اور نہ ہو قیامت تک کسی کا ایسا ایمان ہوگا باوجود اس کے آپ دعا مانگ رہے ہیں ایمان کے کمال کی سچے پکے یقین کی آپ سوچو ایمان کا کمال ایمان کی پختگی یقین کا سچا پن یہ میری آپ کی زندگی کی کتنی بڑی ضرورت ہے اور یہ ضرورت پوری ہوگی کہاں پر دکانوں پر کتی نہیں صاحب دکانوں پر یہ ضرورت پوری نہیں آپ کو پوری دنیا کا سامان دکانوں میں مارکیٹوں میں مل جائے گا لیکن میرے بھائیوں ایمان کا کمال ایمان کی پختگی یہ مجھے آپ کو مارکیٹوں میں نہیں ملے گی کھیتوں میں نہیں ملے گی ہاں ہماری جاب اور نوکری کی جگہوں پر نہیں ملے گی ایمان کا کمال اور ایمان کی پختگی گھر بیٹھے نہیں ملے گی اللہ تعالیٰ نے اس کے حصول کی جگہ بنائی ہے وہ کیا ہے وہ اللہ کے راستے کے اللہ کے راستے کا مجاہدہ ولدین دین ہدایت کی راہیں اور کمال ایمان کی راہ تو مجاہدوں کے بعد کھلتی ہے وہ مجاہدے جو اللہ کی نسبت پر برداشت کیا جاؤں وہ مجاہدہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جاؤں ان مجاہدوں کے مرحلوں سے آپ جب گزرتا ہے نا تو اللہ اس کے دل کے اندر اس کے دل کی زمین پر ایمان کا بیج ڈالتا ہے اور جو جو یہ محنت میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس بیچ کو پھاڑ کر اسے تناور درخت بناتا ہے اور جب یہ ایمان میرے بھائیوں بنتے بنتے اس درجے تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری رکھی ہے شریعت سنت پر چلنے کی اپنے پورے دین پر چلنے کی پورے دین پر چلنے کی مسلمان بندے میں بندی میں استعداد پیدا ہو جاتی ہے اللہ کا کوئی حکم دشوار نہیں لگتا ہے اللہ کا اللہ کا کوئی حکم بھاری نہیں لگتا ہے اللہ نے دین کو آسان بنایا ہے لیکن ہمارے اندر کی ایمانی استعداد صلاحیتیں کمزور ہونے کی وجہ سے ہم کو بہت مشکل لگتا ہے ہمیں مشکل لگتا ہے فجر کی نماز آسان ہے فجر کی نماز کیا بولو پانچ وقت کی نماز آسان ہے مئی جون میں رمضان کے روزے آسان ہیں ہر سال مال کی زکات دینا ہے نا ڈھائی پرسینٹ آسان ہے اللہ پاک نے صاحب حیثیت بنایا ہے حج بیت اللہ کا سفر کرنا حرمین شریفین کو جانا آسان ہے لیکن کب آسان ہوگا جب میرے بھائیوں اندر ایمان کی وہ پاور ایمان کی وہ طاقت اور ایمان کی وہ اسٹیم جو مطلوب ہے عبادت کے اس دین کو زندگیوں میں لانے کے لیے جب یہ مطلوبہ اسٹیم پاور طاقت محنت کے راستے سے میرے آپ کے اندر امت کے اندر زندہ ہو جائے گی تو میرے بھائیوں کیا ہے بولو نماز کا دین زندہ ہوگا روزوں کا دین زندہ ہوگا ہاں امت میں فرائض زندہ ہوں گے عبادت سے آگے بڑھ کر معاشرت کا دین معاملات کا دین اخلاق کا دین ہمارے نبی خالی نماز روزہ سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے وہی سو لے کر اتم کتم نیم مکار اخلاق میری بحثت کا مقصد یہ ہے مقام اخلاق کا اتمام کروں پورے کے پورے اچھے عمدہ اخلاق جیت رہے تھے اللہ نے اپنے نبی کی ذات کے اندر اس کا علقہ فرما دیا وہی نظر فل الدین عظیم اور ہمیں حکم دیا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اختیار کرنے کا ہاں، آپ کی سیرت کو اپنانے کا آپ کے معاملات کو اپنانے کا کیونکہ اللہ نے اپنی رضا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھا ہے جتنی میری آپ کی زندگیاں میرے بھائیوں اللہ کی اطاعت میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہوگی اب تعالیٰ شان ہوں کامیابیوں کو مجھ سے آپ سے امت سے اتنا ہی قریب کرے گا مسلمانوں کی ساری پریشانیوں کا علاج یہ ہے کہ مسلمان بے دینی کو چھوڑ دے دینداری اختیار کر لیں مال پیسہ اس کا علاج نہیں ہے گھر مکان اس کا علاج نہیں ہے ہاں ڈر سب کو ہے امت کا المسلم آخ المسلم ایک روحانی رشتہ ہوتا ہے دنیا میں کسی بھی جگہ کسی مان والے کو تکلیف ہوتی ہے اس کی خبر ہمارے کانوں میں پڑتی ہے بالکل ہم سب گمزدہ ہو جاتے ہیں ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن ذرا اس کا پوسٹ مارٹم کرو اس کا تھوڑا پوسٹ مارٹم کرو ہاں۔ ہاں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظالم ہے کہ نہیں ظالم نہیں وما کان رب کبھی اللہ مل العبید اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتا ہے ظلم نہیں کرتا ہے اس نے ظلم اپنے لیے حرام کر دیا ہے اور ساری مخلوق کے لیے حرام کر دیا ہے ہاں۔ ساری پریشانیاں بے دینی سے ہیں ایک آدمی کی انفرادی زندگی میں پریشانیاں ہیں وہ پریشانی کس کی وجہ سے ہے اس کی دینی ہے ایک فیملی میں پریشانی ہے ماں باپ بھائی بہن بیٹے بیٹیاں بہویں داماد یہ سب کی زندگیوں میں حالات ہیں یہ کیوں ہے بے دینی ہے اللہ اس گھر میں کھانے کی کوئی کمی نہیں پینے کی کوئی کمی نہیں رہنے کی کوئی کمی نہیں پیسے کی کوئی کمی نہیں اللہ نے ساری مادی نعمتوں سے نوازا ہے پھر کس بات کے بخیڑے گھروں میں ہیں بکھیڑے کسی کے ہیں کہ گھروں میں بے دینیا ہیں جن ہاں۔ چیزوں کو ہم نے آپ نے دین سمجھا ہے آپ بھی اسی کو پکڑ کے رکھتا ہے حالانکہ دین سے وہ پوری زندگی ہے جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے صحابہ نے یہ زندگی اپنائی صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پوری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی علم سیکھی امن سیکھی اخلاقن سیکھی معاملتن سیکھی ہاں، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر میدان میں پوری پوری اتباع کرنے والے ہر شعبے میں پوری پوری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم چلنے والے ان کو یقین تھا اس بات کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ایک بال کے برابر ہٹیں گے تو اللہ کی آئی ہوئی مددیں ہم سے ہٹ جائے گی انہیں پورا یقین تھا ایک بال کے برابر اس لیے وہ اپنی ذاتی زندگیوں کے بارے میں کوئی سمادھان نہیں کرتا تھا کہ کوئی عمل زندگی سے چھوٹ جاؤں میں کوئی سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹ جاؤں میں ارے اپنی زندگی سے نہیں اپنے بچوں سے بچوں سے بیٹوں سے بیٹیوں سے کوئی چیز چھوٹے اس کا سمادھان نہیں کرتے تو بھائی یہ پورے دین پر چلنے کی استعداد جب پیدا ہوتی ہے جب آدمی کا اندر کا ایمان بنتا ہے پبلک کی یہ محنت جو ہے نا میرے بھائیوں ایمان کو بنانے کی محنت ہے ایمان کو مضبوط کرنے کی محنت ہے اپنے یقین میں سچا پن پیدا کرنے کی محنت ہے آپ کو خالی ہم اکیا سکھانے نہیں بھیجتے ہیں خالی قرآن کے حلقے میں بیٹھ کر صورتیں صحیح کرنے نہیں بھیج رہے ہیں اس کام کا اصل مقصد یہ ہے کہ آدمی کا اندر کا ایمان اس درجے پر پہنچے کہ اللہ کے پورے دین پر چلنے کی اس میں استعداد پیدا ہو گناہوں سے بچنے کی اندر کی میرے بھائیوں طاقت پیدا ہو غلامی کی نافرمانی سے بچے چاہے آپ کی جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو جب اندر کی ایمان کی طاقت بنتی ہے نا میرے بھائیوں آپ کی گھر میں اکیلا ہوگا کوئی نہیں ہے تو بھی وہ نافرمانی سے بچے گا تو بھی گھر میں بیٹھے تصویر تلاوت نماز پڑھے گا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے قانون سے میرے بھائیوں یہ چیزیں بندش نہیں رکھ سکتی ہیں یہ تو اندر کا ایمان کی طاقت ایمان کا پاور جو ہے نا وہ چیز کیا ہے بولو اس لیے اس محنت میں اصول ہے اصول کرام لوگ صلی اللہ علیہ وسلم اصول لے کر آتے تھے اصول تربیت کے لیے ہوتے ہیں اور قانون پکڑ پکڑ کے لیے ہوتے ہیں ہمارے یہاں اصول ہے جواب میں جاتے ہیں اصول سکھائے جاتے ہیں کہ جماعت میں چار مہینہ چلا تین دن ہمارے اصول کے مطابق لگے اس لیے ہمارے یہاں دعا سے پہلے ماشاءاللہ جانے والی جماعتوں کو جوڑ لیتے ہیں ان جماعتوں کے سامنے اللہ کے راستے نکل کر کیسے کام کرنا ان جماعتوں کو بھی سمجھایا جاتا ہے اور یہ جو مجمع ہے نا یہ سارا سال بھر جماعتوں میں جاتا ہے تین دن جاتا ہے چلا جاتا ہے چار مہینے جاتا ہے اجتماع کو سال میں عمومی ایک ہوتا ہے یہ موقع ہوتا ہے کہ بھائی ایک روانگی کی تفصیل سے بات پورے مجمے کو سمجھائی جا خالی ان جانے والوں کو نہیں پورا یہ مجمع دھیان توجہ کے ساتھ سنیں بھلے فوراً نقدی طور پر وہ نہیں جا رہے بعد میں جائیں گے لیکن سنیں تاکہ بعد میں جب اللہ کے راستے میں ان کا وقت لگے تو میرے بھائیوں ان کی ایمانی بہترین تربیت ہو آپ کی زندگی بدل کر آنے کام کو تبدیلی لانے کا ہے زندگیوں میں چلہ چار مہینہ کوئی فارمیلٹی نہیں ہے یہ کہ بھائی میرے بارہ چلے لگے پندرہ چلے لگے دس بار چار مہینے لگے پندرہ بار چار مہینے لگے یہ کوئی فارمیلٹی کرنے کی چیز نہیں ہے یہ تو میرے بھائیوں اس کے لیے ہے کہ آدمی اپنے وقت کو اصول و آداب کے ساتھ جیسے سمجھایا جاتا ہے اس طریقے سے کریم اسے کرے گا تو انشاءاللہ کام کا بن کر آئے گا بہت سالوں پہلے کی بات ہے میں لکھنؤ میں جواب دیتا رمضان کا مہینہ تھا ہمارے ماں سجاد صاحب داد ادا ہوں حضرت مولانا کا اتوار کے دن لکھنؤ مرکز پر ایک مجلس ہوتی تھی درس قرآن کے نام سے درس قرآن کے نام سے جماعتوں کو بھی شرکت کی اجازت تھی جو مرکز سے قریب کی مسجدوں میں ہو ہماری جماعت پہنچی ماشاء اللہ ایک گھنٹہ درس قرآن ہوا اس کے بعد حضرت مولانا سے میں درخواست کی کہ آپ کے والد محترم حضرت مام منظور صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کر دی نے کہا ٹھیک ہے نماز پڑھ لو پھر چلتے ہیں ساتھ میں تقریباً میری بیس اکیس آدمی کی جماعت تھی سب کو لے کر حضرت مام مندور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ یہ ہمارے ان بزرگوں میں سے تھے جو اپنی جوانی میں حضرت مولانا اجلاس رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چلے عمر کی اپنی جوانی کا بڑا حصہ حضرت ماں منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساتھ سفر حضر میں بتایا کام کو بہت قریب سے دیکھا ان کے ان ان کے کے لکھے ہوئے ملکوزات آج بھی ہمارے ہاتھوں میں سفر حضر کے ملکوزات حضرت مولانا صاحب فراش ہو چکے تھے مولانا سے الگ سلیک کے بعد خیر خبر ہونے کے بعد میں نے کہا مولانا کوئی نصیحت فرما نہیں بہت روئے بہت رہے بہت رہے کہنے لگے میں خود نصیحت کا موت آج تمہیں کیا نصیحت کروں پھر بھی تم نے کہا ہے تو ایک بات کہہ دیتا ہوں فرمانے لگے ہماری جماعت میں ہمارے زمانے میں یعنی مولانا یہ اللہ ہم کو زمانے میں جماعتیں کم نکلتی تھی جماعتیں کم نکلتی اور تھوڑے وقت کے لیے نکلتی یہ چار مہینے چلے کا کوئی عمومی رواج نہیں تھا چار مہینہ چلے عمومی بڑے بڑے اجتماع میں تین دن کی تشکیلیں ہوتی تھیں کتنے دن کے لیے بولو تین دن کی تشکیل بڑے بڑے اجتماع میں ہوتی تھی مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جب دعوت کا کام میوال سے تجاوز کر کے یو پی میں پہنچا مراد آباد میں پہلا اجتماع ہوا مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے شرکت فرمائی بڑا مجمع تھا اور حضرت نے بیان کیا اپنا کلیجہ نکال کر رکھ دیا اور تشکیل کی تین دن کے لیے آباد سے قریب چاندپور کے لیے بچو بجنور کے لیے رامپور کے لیے تین دن کی حضرت نے تشکیل کی بڑے سیما کے اندر اتنا ماحول نہیں تھا نکلنے کا لوگوں میں لیکن رحمت اللہ فرمایا کہ ہمارے زمانے میں ایک آدمی تین دن لگاتا تھا لیکن تین دن میں وہ پھر وہ ہمیشہ کا تحجد گزار بن جاتا تھا تین دن میں ہمیشہ کا تحجد گزار بنتا تھا سب سنو بھائیوں پورے مجمے کے لیے یہ بات ہے خالی اس وقت جماعت میں جانے والوں کے لیے نہیں ہے یہ ہاں یہ سارا مجمع سال بھر جماعتوں میں چلتا ہے یہ سب سنیں پھر حضرت نے کہا حضرت اس کی وجہ بولے جماعت جب روانہ ہوتی تھی مولانا اجاز رحمت اللہ علیہ تین دن کی جماعت کو جو روانگی کی ہدایات بات سمجھا کر بیچتے تھے جماعت نکلنے کے زمانے میں ان ہدایات پر بہت اہتمام کے ساتھ عمل کر دی کوئی چیز چھوٹے نہیں کرنے کی چھوٹے نہیں نہ کرنے کی ہو نہ پاؤ تین دن میں آدمی کیا ہو جاتا بولو تاجر گزار ہو جاتا کام تو یہ ہے پھر فرمایا اس وقت جماعتیں بہت نکلتی زیادہ وقت کے لیے نکلتی مجھے یاد ہے وہ وہ آج سے تقریباً پینتیس سال پہلے کی بات ہے شاید یہ لکھنؤ شہر میں اس بار اسی نبے جماعتیں تھیں چار مہینے چلے کی بولے خوب جماعتیں نکلتی ہیں لمبے وقت کے لیے نکلتی ہیں لیکن جماعتیں ان کو جو ہدایات سمجھائی جاتی ہیں نکلنے کے زمانے میں اس پر کاربن نہیں ہوتی وقت لگنے کے باوجود پھر کیا ہوتا ہے وہ تھوڑے جی تو گھر آ کے ٹک ٹاک رہتا ہے پھر وہی غفلت کی زندگی آ جاتی ہے طے کرو انشاءاللہ جو باتیں سمجھائی جاتی ہیں ہے نہیں یہ تو ایک مجلس ہے ملی جلی باتوں کی آپ کے ضلع کے ساتھی انشاءاللہ شاء آپ کی جماعتوں کے آپ کے روانہ ہونے سے پہلے الگ سے آپ سے مجلسیں کریں گے پوری بات اہتمام سے سمجھائیں گے آپ نکلنے کے زمانے میں اس پر پابندی کرنے کی نیت کر لو انشاءاللہ اس پر پابندی کرنی سمجھے نا ہاں اور پابندی سے اس پر عمل کرنا ہے پھر زندگی بدلے تبدیلی آئی زندگیوں میں انقلاب لانے کی میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست ہمیں آپ کو محنت دے رکھی اسی لیے مولانا اجاز سر کو فرماتے تھے لوگوں نے اس کا نام داؤد و تبلیغ رکھا ہے میں نے اپنی اس محنت کا کوئی نام نہیں رکھا ہے اگر میں نام رکھتا تو اس کو تحریک ایمان کہتا ایمان کو بنانے کی محنت اس لیے ہمارا یہ مجمع تو بھائی سب نیت بنا لے پہلے تو یہ ان ملعمانوں بھی نیت آدمی کے عمل میں سب سے بڑا دخل اس کی نیت کا ہوتا ہے جس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے ہوتی ہے واقعات اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے ہوتی ہے ہاں، نیت بناوے ہم کیا نیت بناویں گے نیت یہ بناؤ کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ اپنے ایمان کے اندر کمال اور پختگی پیدا کروں گا تاکہ میرے اندر اللہ کے پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو جائے سمجھے بھائیوں منت کے چلے چار مہینے نہیں ہے کہ چھوکری کے کینیڈا کا ویزا آ جاؤ میں چار مہینے جاؤں ہے نا امریکہ کا ویزا مل جاؤ میں چلا لگاؤں یہ منت کے چار مہینے چلے نہیں ہے یہ اپنی تربیت کے ہے ہر آدمی پر اپنی تربیت اپنی اصلاح فرض ہے ہر آدمی پر اللہ نے بھی اپنے نبی سے کہا ورا تو کل کو اللہ نفسا آپ اپنی ذات سے پابند بنیے وہاں موقع عام ایمان والوں کو ترغیب دے جائے دوسروں پر محنت ہے اپنی ذات کے بارے میں پابندی ہے کوئی بات چھوڑنی ہونی چاہیے تو پہلی نیت سے یہ بنا لیں کہ انشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکل کر ہے نا میں اس لیے جاتا ہوں اللہ کے راستے میں کہ میں اپنے اندر ایمان کا وہ کمال اور وہ سچائی پختگی مضبوطی پیدا کروں گا کہ میرے اندر اللہ کے پورے دین پر چلنے کی صلاحیت اور استعداد پیدا ہو جائے اور دوسری نیت یہ بنا لے کہ جہاں جائیں گے ملک کے کسی کونے میں چار مہینے میں چلنے میں وہاں کے ایمان والوں پر محنت کریں گے جس مسجد کے اندر ہماری جماعت کا قیام ہوگا ایک دن میں دو دن میں تین دن میں سو فیصد وہاں مسلمانوں کے گھروں میں سو فیصد افراد کی ملاقات کریں گے اور ملاقات کیوں کریں گے کہ جیسے ہم ایمان کی میں اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے نکلے ہیں وہاں کے باشندے بھی اپنے ایمان کو بنانے کے لیے متحرک ہو جاؤ وہاں کے لوگ بھی کیا کرو متحرک ہو جاؤ ان کو کیسے حرکت میں لائیں گے ان کو ایسے حرکت میں لائیں گے کہ جیسے ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں محنت کر کے ان تمام کو کیا کریں گے اللہ کے راستے میں چار چار مہینے کے لیے نقد نکالیں گے چار مہینے نقد نکالیں گے پر محنت کر کے ہماری محنت سے دس بارہ پندرہ آدمی جن کے مقدر میں خروج تھا نکل گئے جو باقی رہ گئے ہیں اس سارے مجمے کو مزیوار جماعت کے اعمال کے اندر جوڑنے کی فکر کریں گے کہ وہاں مشورہ ہو وہاں پر کیا ہو روز کی ملاقاتوں کا ایک مضبوط ڈھائی گھنٹہ لگانے کا نظام ہو مسجد کی تعلیم کا عمل زندہ ہو دو گش کا عمل پابندی سے کرنے والے وہاں کے لوگ بن جاؤں گے اور اپنے ماہانہ تین دن پابندی سے لگانے والے بن جاویں اس لائن کی وہاں پر کیا کریں گے جماعت محنت کریں گے یہ دو نیتوں کے ساتھ ہم چلیں گے سمجھے بھائیوں یہ پورے سفر میں اپنی نیت کا استحدار ہے میں کیوں یہاں پر آیا ہوں آدمی ہے فخلد آتی رہتی ہے نیت کا استحدار ہے ہاں، جب آدمی کو نیت کا استحدار ہوتا ہے کہ میں اپنی ذاتی نیچی اتنی بڑی ضرورت کے لیے آیا ہوں یہاں پر تو پھر آدمی کے لیے سفر میں کھٹے میٹھے جو حالات آتے ہیں نا سب آسان ہو جاتے ہیں سفر سفر ہوتا ہے طبیعت کے طبیعت کے خلاف بھی چیزیں ہوتی ہیں طبیعت کے موافق بھی چیز ہوتی ہے تو آدمی کیا کر لیتا ہے صبر شکر کے ساتھ چلتا ہے ہاں جیسے ایک آدمی بیمار ہے ڈاکٹر کے مشورے سے وہ ہاسپٹل میں بھرتی ہو جاتا ہے آٹھ دس دن کے لیے ڈاکٹر اس کو مشورہ دیتا ہے تمہارا کورس ہے آٹھ دن کا پورا کر لو پھر دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اچھے بھلے بن جاؤں گے وہ ڈاکٹر کا مشورہ قبول کر کے ہاسپٹل میں کسی روم کے اندر ایڈمٹ ہو جاتا ہے حالانکہ اس روم کا ماحول اس کی طبیعت کے خلاف ہے نا بستر گھر جیسا نہیں چادر گھر جیسی نہیں تکیا گھر جیسا نہیں ٹوائلٹ باتھ روم گھر جیسا نہیں مستقل دوائیاں یعنی انجیکشن باٹلوں میں دیے جا رہے ہیں ٹیبلٹیں دی جا رہی ہیں روز اس کا خون تیز ہو رہا ہے اور کھانے کا ایک مستقل پرہیز ہے جی چاہتا یہ کھا لوں وہ کھا لوں یہ کھا لوں ڈاکٹر صاحب نے کہا علاج چل رہا ہے بھائی ان تمام چیزوں پر بریک لگا لیں آپ نہیں کھا لیں سبر کر لیں آپ انشاءاللہ اچھے ہو جائیں گے آٹھ دن کے اندر تو آدمی ہاسپٹل میں یہ ساری ناگواری برداشت کر لیتا ہے اپنے گھر والوں سے شکایت کرتا ہے نہیں بولو دواخانے کے اسٹاف سے شکایت کرتا ہے نہیں ڈاکٹر سے شکایت کرتا ہے نہیں کیوں وہ اپنی نیت سے ایڈمٹ ہوا ہے کس کی نیت سے بولو اپنی بیوی کی نیت سے ڈاکٹر کی نیت سے ہاسپٹل کے اسٹاف کی نیت سے اپنی نیت سے اندر ایڈمٹ ہوا ہے تو وہ ساری چیزیں اس کی طبیعت کے خلاف ہیں ناپسند کی ہے لیکن برداشت کر لیتا ہے آٹھ دن کا تو مسئلہ ہے کیا سمجھاتا ہے اپنے لفظ کو بھائی آٹھ دن کا تو مسئلہ ہے ہاں آٹھ دن پورے ہو جائیں گے دوائیوں کا کورس پورا ہو جائے گا میں اپنے گھر چلا جاؤں گا اچھا بھلا بچ جاؤں گا اللہ کے راستے میں نکل کر یہ نیت کہ میں اپنے لیے آیا ہوں کسی کے لیے نہیں امیر صاحب کے لیے بھی نہیں آیا ہوں بولو اپنے ہلکے والوں کے لیے بھی نہیں آیا ہوں میں اپنے لیے آیا ہوں میرا ایمان بنے میرا اللہ سے تعلق بنے میرے اندر اللہ کے دین پر چلنے کی پختہ صلاحیت پیدا ہو اور یہاں کے مسلمانوں پر مجھے محنت کرنی ہے نماز کے نکلنے کے زمانے میں جب اس نیت کا میرے بھائیوں استحدار رہے گا تو اللہ کے راستے میں جتنی ناگواری آئے گی آدمی ایک ناگواری کو ناگواری نہیں سمجھے گا شکایت نہیں کرے گا ہلکے والوں سے ذمہ داروں سے لگ کام اگلی گامیہ لوگوں نے کوئی شکایت نہیں بھائی چار مہینے کا تو مسئلہ ہے جہاں کون سا گھر بنانا ہے یا کون سی جاگیر ملکت خرید کر کے بولو اپنے آپ کو یہاں بسیرا کرنا ہے نہیں ہے چار مہینے تو بھائی پورے ہو جائیں گے آپ سولہ سترہ جمعہ پڑیں گے آپ کے چار مہینے پورے ہو جائیں گے اس لیے اس نیت کا استحدار ہو جماعت یہاں سے نکلتے وقت اپنی جماعت میں کتنے لوگ ہیں سب ساتھیوں کو پہچان دیں کہاں کا روپ ہے وہ بھی پہچان لیں اس روپ پر کس جگہ پر جانا ہے اس کی بھی ساری ساتھیوں کو جانکاری ہوگی خالی جماعت کا ذمہ دار اس کو جانے اور ساتھی گیٹے بکرے کی طرف پیچھے پیچھے چلے یہ مناسب نہیں ہے سب کے علم میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ فلانے شہر میں جانا ہے وہاں کے مرکز کا یہ پتا ہے جماعت کا لمبا سفر ہے ماشاء اللہ جماعت اجتماعی طور پر اپنے ضرورت کا سارا سامان یہاں سے لے لیں برتن کتابیں ضرورت کا پوشاک ساری چیزیں اپنے ساتھ لے لیں سوال نہیں کرنا چاہیے بات سمجھے نا کہ مجھے دین پر ہفتے بھر کتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے چھوٹی بڑی ساری چیزیں آدمی اپنے سفر کی اپنے ساتھ رکھیں حتیٰ کہ سوئی دھاگا بھی اپنے پاس رکھیں سب چیزوں کو لے کر آدمی اپنا سامان پیک کریں اجتماعی جتنے سامان ہیں سفر سے پہلے جماعت کے ذمہ دار جس کو جو ذمہ داری سونپے سنبھالنے کی دیکھ ریکھ رکھنے کی وہ اجتماعی سامان اپنی دیکھ ریکھ ریکھے اپنی حفاظت پہ لے لیں جماعت سواری پر سوار ہوں دانے پیر سے سوار پڑھ کر سوال ہو الحمد للہ تین مرتبہ کہے اللہ ہو کر تین مرتبہ کریں سواری کی دعائیں پڑھیں اور جماعت اپنی اپنی سیٹ پر اپنے سامان کو حفاظت کے ساتھ رکھ کر بیٹھ جاتے جب جماعت ماشاء اللہ اپنا سامان ترتیب سے رکھ لیں لمبا سفر ہے بھائی تو بارہ گھنٹے کا سولہ گھنٹے کا بیس بائیس گھنٹے کا دور کے روخ پر جماعت جا رہی ہے تو جماعت اپنا مشورہ کر لیں غفلت کے ساتھ ہمارا سفر نہیں ہوگا جماعت کیا کر لیں مشورہ کر لیں سب سے پہلے جماعت اپنے خدمت کے دو ساتھی طے کرے کہ بھائی پورے سفر میں خدمت کون کرے گا یہ نہیں ہے کہ اسٹیشن آیا ساری جماعت پلیٹ فارم پر وہ خدمت والے ہی اتریں گے دوسرے کوئی ساتھی کو کوئی چیز کی ضرورت ہے وہ خدمت والوں کو پیسے دے کر وہ چیز منگوا لے گا نیچے نہیں اترے گا جن کو جماعت کے ذمہ دار نے طے کیا ہے کہ جو خدمت کے ساتھی ہیں وہ نیچے اتر کر اپنے ساتھیوں کی خدمت کریں گے نماز کے اوقات مشورے سے طے کر لیں غور کب پڑھنی اثر اصل کب پڑھنی ہے نا مغرب عشاء کیسے نظام بنا ہے فجر میں کتنے بجے اٹھنا ہے تعلیم کا وقت طے کر لیں تعلیم کا وقت طے کر لیں اور دعوت کی راہ کا یہ سفر ہے ہم بارہ چودہ آدمی ہیں ہماری دو دو کی جوڑیاں بن جاؤ پورے سفر کے اندر اپنے اگل بغل کے ڈبوں کے اندر ایمان والوں کی ملاقات ایمان والوں سے دین کی بات کرتے کرتے ہمیں سفر کرنا ہے یہ چار عمل دماغ پہلے بیٹھ کر طے کریں تعلیم تعلیم کے اندر فضائل صدقات کو پڑھیں فضائل اعمال کے دوسرے حصے کو جس میں اخلاقیات کی بات ہے معاشرت کی بات ہے ہے نا جس میں موت کے بعد کی زندگی کی بات ہے سلا رحمی کی بات ہے لوگوں کے ساتھ احسان اور سلوک کرنے کی بات ہے ان چیزوں کو کھولیں حکایت صحابہ کو نہ پڑھیں جہاد کے قصے وغیرہ سفر کے دوران کے اندر تعلیم کے اندر نہیں پڑھنے چاہیے اخلاقیات کی چیزوں کو سلا رحمی اور مکارم کی چیزوں کو پڑھے نماز کے وقت میں میرے بھائیوں اذان کے ساتھ دو دو کی جماعت بنا کر نماز پڑھے وضو کے لیے کم سے کم پانی استعمال کریں ایک ڈبے میں بہتر پیسنجر ہوتے ہیں اس پانی پر بہتر پیسنجر کا حق ہے ہمارے اکیلے کا پانی نہیں ہے نا اس لیے ریاض کرتے ہوئے دوسرے پیسنجروں کی کم سے کم پانی پر وضو کم سے کم پانی پر وضو کرتے ہوئے اپنی نمازوں کو ادا کریں اور میرے بھائیوں اپنے دو دو کی جوڑیاں بنا کر آس پاس کے ڈبوں کے اندر مسلمانوں کے پاس جاویں ان کے سامنے ایمان کی بات نماز کی بات ذکر و قرآن کی بات اخلاق کی بات اور ان کے ساتھ ہو سکیں ان کو اپنے ساتھ کھانے میں چائے پینے میں ناشتے میں شریک کر لیں کرام اور احسان کا ان کے ساتھ معاملہ کریں اس طریقے سے ہمارا میرے بھائیوں پورا سفر ہوگا فارغ اوقات میں آرام کر لیں یا اپنے معمولات کو پورا کریں تصویر تلاوت کو پورا کر لیں جماعت لایانی سے بچیں غفلت سے بچیں ہمارا سفر غفلت کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے جب منزل آ جاویں اپنا سامان لے کر اتریں جس کے ذمے اجتماعی سامان ہے خدمت وغیرہ کا وہ بھی اس کو ساتھ میں لے کر جماعت پلیٹ فارم کے ایک طرف ہو جائیں اور ہو جانے کے بعد دیکھ لیں ہر ایک ساتھی اپنے سامان کو اجتماعی سامان کو کوئی چیز چھوٹ تو نہیں رہی ہے اور اس کے بعد جماعت دو کام اس وقت کرے ایک نیت کا استحدار ایک کیا کریں بولو نیت کا استحدار یہاں کیوں آئے ہیں بھائی چنئی میں پہنچے کلکتہ میں پہنچے حیدرآباد پہنچے کیوں آئے ہیں یہاں پر اپنی نیت کا استحدار ہاں کہ بھائی ہمیں اپنے لیے آیا یہاں کے مسلمانوں کی محنت کرنا ہے یہ نیت کا حکام اور دوسری بات جماعت یہاں پر اجتماعی طور پر مختصر دعا کر لیں اور اس دعا میں اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور کمزوری کا اظہار کریں اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں ناتوا بندے ہیں تیری مدد کے محتاج ہیں اللہ تو ہماری مدد فرما آپ حضرات کو لینے کے لیے استقبال میں ساتھی پہنچے ہوئے ہیں ان کی رہبری میں آپ پہنچ جاؤ گے کوئی استقبال کے لیے نہیں پہنچا ہے پتا آپ کے پاس موجود ہے دو ساتھی جا کر باہر جا کر رکشا آٹو وغیرہ کی چکی کر لیں کرایہ طے کر لیں اور اس کے بعد آ جاویں ساتھیوں کو بلا کر سامان رکھ کر اجتماعی طور پر سواریاں ساری چلیں تاکہ کوئی کوئی سواری راستہ نہ بھولے چار چلی تھی چاروں ایک جگہ پر مندر مقصود پر پہنچے تین پہنچی ایک نہیں پہنچی تو پھر پریشانی ہوگی تین ساتھی اتنے بڑے شہر میں کہاں گئے رکشا والا کہاں لے گیا اس لیے اجتماعی طور پر سوار ہمارا ہمارا سفر اجتماعی طور پر ہے نا اور اجتماعی طور پر پہنچے وہاں جانے کے بعد میرے بھائیوں مسجد کے اپنا سامان سلیقے سے رکھیں پورے سفر میں ایک مسجد سے دوسری مسجد میں جاویں تو سامان کیسے رکھیں گے بولو سلیقے سے ترتیب سے رکھیں گے سادہ سیدھا اس پر کپڑا ڈال دیں گے تاکہ نمازیوں کی نماز کے اندر حرج نہ ہو وہاں کی مسجد کا کوئی خادم آپ کو بتا قبلے کی دیوار کی ضرورت نہیں فلانا کمرہ جماعت کے لیے ہے یا فلانی فلانا مسجد کا فلانا جماعت کے لیے سامان کا آپ وہاں رکھ لیں کوئی آرگیومنٹ نہ کریں جماعت اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو جاؤ اس زندہ اردو سے فارغ ہو جاؤ مکرو وقت نہیں ہے جماعت تحت المسد پڑھ لیں اور اوردو پڑھ لیں اور اس کے بعد جماعت مشورے کے لیے بیٹھ جائیں یہ مشورہ ہمارا اجتماعی عمل ہے یہ ہمارا جیسا ہے اللہ کے راستے میں آٹھ اجتماعی عمل ہوتے ہیں جس کو پوری جماعت مل کر کرتی ہے مشورہ ہے تعلیم ہے نماز ہے عمومی گشت ہے عمومی بیان ہے کھانا ہے سونا ہے سفر ہے یہ پہلا عمل ہے ہر مسجد میں جانے کے بعد جماعت اپنی محنت کی جو ترتیب بنائے گی کیسے بنائے گی وہ مشورے سے بنائے گی مشورہ اجتماعی عمل ہے بارہ آدمی ہے جماعت میں بارہ کے بارہ ہونے چاہیے ایک کسی ضرورت سے بھائی باتھ روم وغیرہ میں ہے انتظار کر لیں آ جانے دو ساتھی آ جانے دوسرے ساتھی جلدی نہ کریں چالو امیر صاحب کری لو مشورو یہ تو نوٹ بک وانٹی لیتے ہیں نا سو ذمہ داری آئی نہیں یہ یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے جو ساتھی اب ہمارے مشورے میں شریک نہیں ہے وہ دن پر ہماری فکر و محنت میں شریک نہیں ہو سکتا ہے اس کا دن غفلت سے کٹے گا بارہ آ گئے اب سمجھاؤ بھائی مشورہ کس کے لیے ہے سمجھ رہے مشورہ امور طے کرنے کے لیے نہیں ہے مشورے کی نیت یہ ہے کہ ہم تو اس نیت سے اس بستی کے اندر آئے ہیں ہم کو ہم کو ہمارا ایمان بنانا ہے نا ہم اپنے ایمان بنانے کے لیے اللہ کے راستے میں روانہ ہوتے وقت ہمیں اجتماعی انفرادی اعمال جو سمجھائے گئے تھے اس کی ہم کو اس مسجد میں قیام کے دوران میں پابندی کرنی ہے اور اس بستی میں چل پھر کر ہم کو محنت کرنی ہے کیا کرنی بولو یہاں کے ایک ایک ایمان والوں پہ ملاقات کر کے یہاں سے نقد جماعت بنانا ہے چار مہینے کی جماعت بنانا ہے چار مہینے کی نقد جماعت بنانی ہے اور مسیوار جماعت کو یہاں پر مرتب کرنا ہے اس نیت کے ساتھ ہمارا مشورہ ہوگا ہمارے اعمال بھی کرنے ہیں ہم انسان ہیں کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے خدمت کے ساتھ ہی طے کر لیں گے ہم مسجد میں لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اعلان طے کریں گے نمازوں کے بعد ہماری مسجد سے ہوتی ہیں ظہر بعد اثر بعد مغرب بعد عشا بعد فجر بعد تو ان مجلسوں میں مقامی بھائیوں کے ساتھ کون خطاب کرے گا کون ان سے بات چیت کرے گا اس کو طے کریں گے اپنے چوبیس گھنٹے کا نظام بنائیں اور پھر جماعت پہلی فکر کرے خصوصی ملاقات اللہ کے راستے نکل کر پانچ گز ہوتے ہیں پہلا گز کسی مسجد میں بستی میں ہم جاوے خصوصی ملاقات کیا کریں بھائیو خصوصی ملاقات خصوصی گز یہ خصوصی کیوں کرنا ہے بولو کیوں کرنا ہے بھائی جماعت نے نیت کی ہے اس بات کی بستی سے نقد جماعت بنانے کی بستی سے چار مہینے کی نقد جماعت بنانے کی نیت کی ہے یہ تو پاپڑ ملنے کا کام ہے دو دن میں جماعت تیار کرنی ہے یہ آسان کب ہوتا ہے جانتے ہو جب اس مسجد کے اور بستی کے جو خواص ہوتے ہیں وہ خواص جماعت کی فکر میں اور محنت میں شریک ہو جاتے ہیں تو جماعت تھوڑی محنت میں اس بستی سے جماعت کو وصول کر لیتی ہے تو خواص کو اس لیے ملنا ہے کہ ہمیں محنت کرنی ہے ان محنت میں ان کا ساتھ سہکار چاہیے ان کا تعاون چاہیے ہم ہاں۔ دنیا کی کسی بھی مسجد کے اندر جماعت قیام کرے گی اس کو مسجد کے اطراف میں تین قسم کے لوگ ملیں گے تین قسم کے خواص ملیں گے ایک ہمارے دعوت کے کام کرنے والے ساتھی مسیح اور جماعت کے ساتھی ہیں ان کے پاس جامع ملاقات کے لیے لیکن ان کے پاس جانے سے پہلے ہمارے خدمت کے ساتھی اپنا گیس چولہا کھانا پکانا کیا کر دے بولو شروع کر دے اپنا نظام بنانا شروع کر دیں کیونکہ آپ ہمارے ساتھیوں سے ملنے جائیں گے ذمہ دار ساتھیوں سے وہ اچھا بھائی جماعت آئی مسجد میں ابھی صاحب کتنے آدمی ہیں بارہ بھائی کھانے کی دعوت پہ ہمارے خصوصی گشت کرنے بھائی اس کا تو انتظام ہو چکا ہے ہمارا گیس چالو ہو چکا ہے اور کھانا پک رہا ہے تقریباً آدھا پک چکا ہوگا آپ اس کی فکر چھوڑیں ہم تو آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ماشاءاللہ اس بستی میں دین کے اعتبار سے جتنی چلت پھرت اور جتنی چمک دمک دکھ رہی ہے وہ آپ حضرات کی چلت پھرت قربانیوں کی محنت کی وجہ سے ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ حضرات محنت کرتے ہی رہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہاتھ بٹا کر ہم سب مل کر ایک محنت کریں جماعت نے مشورے میں طے کیا ہے کہ چار مہینے کی جماعت بنے مدار ساتھی بھی کہیں گے واہ بھائی واہ جوار جماعت آئی ہے پانولی ہلکے سے چار مہینے کی جماعت بنانا چاہتی ہے بھائی یہ تو کئی دنوں سے ہمارے مشورے میں آ رہی ہے بیٹھتے ہیں سوتے ہیں لیکن کوئی ہو نہیں رہا ہے لو الحمد اللہ نے جماعت بھیج دی ہے بولے ٹھیک ہے چلے ہم انشاءاللہ آپ کو پورا ساتھ دیں گے ہے مزید اور جماعت کے تین پانچ دس بارہ جتنے ساتھی ہیں ملاقات میں ان سے اس طرح کی بات کر کے ان کو اپنے ساتھ محنت کے اندر شریک کر دیں دین کے دیگر کاموں کے ذمہ دار ہوتے ہیں خواص کا دوسرا طبقہ ایک ایسا ہوتا ہے وہ دین کے دوسرے کاموں کے ذمہ دار ہوتے ہیں مسجد کے امام صاحب مولانا صاحب ہیں حافظ صاحب ہیں ہے نا مسجد کے محدود صاحب ہیں خادم صاحب ہیں مسجد کی کمیٹی کا کوئی پرمکھ پریسیڈنٹ ہے یا محلے میں کوئی مفتی صاحب ہیں کوئی دیندار آدمی حاجی صاحب ہیں ایسوں کی ملاقات کریں اور ان سے دعاؤں کی درخواست کریں اپنا تعارف کرا لیں پلانے علاقے سے ہماری جماعت چار مہینے کی آپ کی مسجد میں پہنچی ہے ایسا دعا فرمائے جماعت نے مشورے میں طے کیا ہے یہاں سے چار مہینے کی جماعت گی تو آپ سے تو اس لیے آئے ہیں کہ آپ ماشاء اللہ دعا کریں ہمارے لیے مولانا صاحب کی تشکیل نہ کریں کہ تم کیسے مولانا ہو چلتے نہیں ہو جماعت میں ان سے صرف دعاؤں کی درخواست کریں اور ان کے پاس بھی بے وقت نہیں جائیں گے فارغ ہے اس موقع پر جائیں گے ہاں، دعاؤں کی درخواست کریں گے اور دعا کی درخواست کریں گے اس لیے یہ بات کہیں گے مولانا جماعت آفیت سے اللہ بنا دے اس لیے دعا امام صاحب جماعت اللہ آفیت سے بنا دے اس کے لیے دعا فرما دعاؤں کی درخواست کے لیے ان کے پاس ان کی دعائیں لینے کے جائیں گے تشکیل کرنے نہیں جائیں گے اور تیسرا خواص کا طبقہ وہ ہوتا ہے جو دنیاوی اعتبار سے اپنا اثر وزن رسوخ بستی میں مسجد کے اثرات محلوں میں رکھتے ہیں کوئی سماجک اعتبار سے کوئی وڈیل آدمی ہے کوئی نیتا ٹائپ کا آدمی ہے کوئی بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے کوئی محلے میں بڑا تاجر ہے پیسے دار آدمی ہے پانچ پچاس سو آدمی پر اس کا وغ ہے نا ہاں اس قسم کے لوگوں کو ملیں گے ان سے میرے بھائیوں ایمان کی بات کریں گے اور ایمان کی بات کرنے کے بعد کہیں گے ہماری جماعت ماشاء اللہ فلاں علاقے سے مسجد میں پہنچی ہے ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ محنت کر چلیں آپ ہمارے ساتھ رشتوں میں جڑیں آپ ہماری رہبری کریں اللہ نے آپ کو اثر و رسوخ دے رکھا ہے اس کی وجہ سے کوئی نہ کہنے کی ہمت نہیں کرے گا نہ کہنے والا بھی انشاءاللہ ہاں کہے گا نہ کہنے والا بھی کیا کہے گا ہاں کہے گا ہاں، آپ کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور ان نکلنے کا نکلنے والوں کو جیسے اللہ اجر و ثواب دے گا آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر و ثواب دے گا یہ تین طریقے ہوتے ہیں مشورے کے اندر ہی ان کی خصوصی ملاقات کے لیے میرے بھائیوں دو ساتھی مشورے سے طے کر کے یہ خصوصی ملاقات کر لیں بر وقت ملتے ہیں بر وقت ملاقات کر لیں زہر کے وقت ملتے ہیں زہر میں کر لیں اصل میں ملتے ہیں اصل میں مل لیں لیکن ان تینوں طبقوں سے ہماری مشورے کی جماعت میں جو ساتھی طے ہوئے ہیں خصوصی گشت کے لیے یہ ان تینوں طبقوں سے ملاقات کر کے ان کو فکر مند کر کے ہماری محنت کے اندر ان کو ساتھ لینے کی فکر کریں جماعت مشورے میں محنت کی جوڑیاں بنا دیں ایک نیا ایک پرانا ایک نیا ایک پرانا ہاں۔ دونوں کی جوڑیاں بنا دیں بارہ کی جماعتیں چھ جوڑی چودہ کی جماعتیں سات جوڑیاں بن گئی خدمت کی ایک جوڑیاں الگ کر لیں باقی ساتھیوں کی محنت کی جوڑیاں کر کے مسجدوں کے اطراف کی سمتیں ان کو تقسیم کر پائے دیکھو اس طرف چالیس پچاس مکان یہ ملاقات کی ذمہ داری آپ کی رہبر ملے اچھی بات ہے نہ ملے لیکن رہبر کے ہر مکان کی کنڈی کر ہر مسلمان سے ملنا ہے ادھر یہ آپ کی جماعت جائے گی قبلے کی سارے مکان ہے ساٹھ پینسٹھ پہ آپ کی ذمہ داری ہے یہ ادھر مسجد کی بائی طرف ہے آپ کی ذمہ داری ہے سنگھ جہاں مسلمانوں کا محلہ ہے محلوں کے بیچ میں ان مسجدیں ہوتی ہیں اگر آپ کے مکانوں کی مکانوں کو ہماری بنائی جوڑیوں پر تقسیم کر دیں ہر مسجد میں ان جوڑیوں کو بدلیں گے خدمت کے کوئی ساتھی فکس نہیں ہوں گے اور ملاقات محنت کی کوئی جوڑیاں فکس نہیں ہوگی مسیح بدلے گی یہ بدلتا رہے گا مشورے سے اس کو بدلتے رہیں گے اب بھی میرے بھائیوں جماعت ہے نا یہ کیا کرے گی جماعت اپنا ماشاء اللہ تعلیم کا عمل شروع کرے گی جماعت کیا کرے گی تعلیم کا عمل کا شروع کرے گی تعلیم بڑا اونچا عمل ہے بڑا قیمتی عمل ہے تربیت کا عمل ہے اللہ کے راستے میں نکل کر میرے بھائیوں فضائل کی تعلیم ہوتی ہے اور یہ اجتماعی عمل ہے پوری جماعت اس کے اندر شریک ہوگی بڑا قیمتی عمل ہے ہمیں جو باتیں گشتوں میں نکل کر لوگوں کو سنانی ہے تو بھائی سنی سنائی نہیں کہیں گے لوگوں سے ہے نا جس کا سر نہیں پیر نہیں کچی کچی باتیں لوگوں کو نہیں سنائیں گے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر جو باتیں سنی ہے پکی پکی باتیں وہ باتیں گشتوں میں محنت میں ملاقاتوں میں ہاں ہم لوگوں کو کہیں گے اگر آپ کچی بات کہیں گے کوئی آپ سے حوالہ مانگے گا سچی بات ہے حوالہ نہیں ہے تو وہ پھر کیا کرے گا وہ آپ کی پکی بات کو بھی کیا کر دے گا سائڈ پر کر دے گا اس کی بھی قدر نہیں کرے گا اس لیے تعلیم کے حلقوں میں ساڑھے نو بجے تعلیم شروع ہو رہی ہے بھائی نو پندرہ سے جماعت ایٹنشن ہو جائے وضو کر لیں ہے نا شراب چارج پڑھ لیں ملاقاتوں میں گئے ساتھی صبح ناشتہ کر کے ملاقاتوں میں گئے ہوئے ہیں تشکیلی ملاقاتوں میں ان کو بھی جماعت کا ذمہ دار کہہ دیں ڈرائیور سے بھی کہہ دیں بھائی دیکھو ساڑھے نو بجے ہماری تعلیم ہے اس میں سوا نو بجے تک جتنی ملاقاتیں کرا سکتے ہو سمجھے نا وہ ملاقاتیں کرا کے سوا نو بجے ہمارے ساتھیوں کو مسجد کے اندر لے کر آ جاتا تعلیم شہید کر کے تشکیلیں نہیں ہیں اور بھائیو تعلیم شہید کر کے تشکیلیں نہیں ہیں اور ٹھیک سوا نو بجے آ گئے ضرورت سے فارغ ہو گئے پڑ لی اب ماشاءاللہ ادب سے احترام سے ہلکے میں بیٹھ گئے ہے نا ادب سے احترام کے ساتھ جان توجہ کے ساتھ سنیں گے عظمت کے ساتھ سنیں گے عمل کی نیت سے سنیں گے معلومات بڑھانے کی نیت سے نہیں سنیں گے کس کی نیت سے سنیں گے بولو بولو بھائی کس کی نیت سے ہاں مسجدوں کی تعلیم کے اندر بھی ہم معلومات بڑھانے کی نیت سے سنتے ہیں تو معلومات تو بڑھ جاتی ہے لیکن وہ معلومات معمولات میں نہیں آتی ہیں یہ تعلیم کا عمل جیسے اللہ کے راستے میں نکل کر جماعت کرتی ہے یہ تعلیم کا عمل بڑا قیمتی عمل ہے یہ مسجدوں میں جن نمازوں کے اندر ہمارے مسلی بھائی زیادہ ہوں ان موقعوں پر چاہے اثر میں چاہے فجر میں چاہے عشاء میں مساجد کے اندر میرے بھائیوں ان تعلیم کے حلقوں میں ہم سب کو شرکت کرنی چاہیے یہ ہم سب کی میرے بھائیوں ضرورت ہے یہ روحانی غذا ہے ہماری ہاں، روحانی غذا ہے اللہ کی اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمتی باتوں کو پڑھے سنے اس کے پڑھنے سننے کا مسجدوں کے اندر ماحول بنے ہاں، یہ کوئی تبلیغ والوں کا عمل نہیں ہے اور میرے بھائیوں سمجھو اس بات کو یہ کوئی تبلیغ والوں کا عمل نہیں ہے یہ ہماری اپنی ضرورت ہے اپنی خود کی ضرورت ہے کہ آدمی کے کان میں روزانہ اللہ رسول آخرت کی بات پڑھنی چاہیے پندرہ منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹہ مسجد کی تعلیم کا ہلکا لگے سارا نوہارے جتنے نمازی آئے ہیں وہ بھائیوں سب اپنی ضرورت سمجھ کر اپنے گھریلو کوئی چھوٹا بڑا تقاضا ہو بازار کا کوئی تقاضا ہو اس کو دبا کر عظمت کے ساتھ تعلیم کے حلقے میں جو تعلیم کرتے ہو چاہے امام صاحب کرتے ہو یا مسجد کا کوئی ساتھی کرتا ہو قریب میں آ کر بیٹھ کر طلب دکھا کر بیٹھے جہاں بیٹھے تصیات فاطمہ پڑھنے کے لیے وہیں بیٹھے بیٹھے نہ سنیں آگے بڑھے جہاں تعلیم ہو رہی ہے طلب دکھاؤ تعلیم نوازا جاتا ہے اور بے طلب محروم کر دیا جاتا ہے دنیا میں کوئی کاروبار جس کی آوک کم ہو اور جاوک زیادہ ہو تو کیا ہوگا بولو اس کاروبار کا چوپٹ ہو جائے گی بولو انکم کم ہے خرچے زیادہ ہے چوپٹ ہو جائے گا چند دنوں میں یہ کان ہے نا یہ کان اس میں پورا دن دنیا کی باتیں پڑتی رہتی ہے بازار کی باتیں پڑتی رہتی ہے اسباب سے اور چیزوں سے شکلوں سے ہونے کی باتیں پڑتی رہتی ہے اور یہ کام کے راستے سے میرے بھائیوں دل میں اترتی رہتی ہے ہاں۔ اگر دل میں آدھا گھنٹہ اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی باتوں کو فضائل کی باتوں کو طبیعت میں شوق اور رقبت پیدا کرنے والی باتوں کو تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر میں آپ نہیں سنیں گے اور ون سائڈ دنیا کی باتیں اس دین کے اندر کام کے راستے سے جاتی رہے گی ایمان کا دیوالیاں نکل جائے گا تعلیم ہماری ضرورت ہے تبلیغ والوں کی ضرورت نہیں ہے یہ تبلیغ کا عمل یہ میری آپ میری خود کی ضرورت ہے میں اپنی ضرورت سمجھ کر مسجد کی تعلیم کے اندر بیٹھوں چاہے مغرب بات ہے چاہے عش بات ہے چاہے فجر بات ہے اور یہی تعلیم کا حلقہ جو جماعت اللہ کے راستے نکل کر چار گھنٹے کرتی ہے آدھ گھنٹہ یہ تعلیم کا حلقہ ہمارے گھروں میں بھی ہونا چاہیے گھروں میں ماں بہنوں کی تربیت بچوں کی تربیت یہ ہماری ذمہ داری ہے ہاں خالی ان کو کھلا دینا پلا دینا کپڑے پہنا دینا مکان دے دینا سواری دے دینا ان کی ضرورتوں کو پوری کر لینا اتنا کافی نہیں ہے یہ ضرورت ہے لیکن اس کا سینس اللہ نے ہر ایمان والے اور بے ایمان کو دے رکھا ہے اور میں اس سے آگے بڑھ کرتا ہوں اللہ نے چرین پرین برین کو دے رکھا ہے شیرنی شکار اپنے بچے کے لیے کرتی ہے چیرنی شکار کرتی ہے اپنے بچوں کے لیے کرتی ہے چڑیا بھی دانے چپ کر لاتی ہے اپنے بچوں کے لیے لاتی ہے اللہ نے یہ عقل کو انسان سے نیچے درجے کی مخلوق جانور کو بھی دے رکھی ہے اس کو آپ میں پورا کرتے ہیں یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کمال کی بات یہ ہے ایک ایمان والی فیملی گھرانے کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ایمان کا ایمانی ماحول کا سنت کے ماحول کا اپنے گھر میں زبردست انتظام کرے میں اپنے گھر میں ماحول بناؤں یہ میری ذمہ داری ہے میں گھر کا وڈیل ہوں میں گھر کا ذمہ دار ہوں ہاں ہمارے بچے میرے بھائی باہر کے ماحول کو فالو نہیں کرتے ہیں ان کے لیے آئیڈیل گھر میں ان کا باوا ہے ان کی ان کے ابا ہے اور ان کی ماں ہے ان کو دیکھتے ہیں ابا فجر میں اٹھتے ہیں بچے اڑ جاتے ہیں ابا کے ہاتھ میں قرآن ہے بچوں کے ہاتھ میں بھی قرآن آتا ہے ماں کے ہاتھ میں تصویر ہے سمجھتے ہو بچوں کے ہاتھ میں بھی تصویر آتی ہے ماں مسلح پر ہے تو بھائی بیٹیاں بہویں بھی مسلح پر آتی ہیں یہ گھروں کے لیے آئیڈیل ہیں ہم آپ ہماری بیویاں چاہے آپ اپنے آپ کو مانے نہ مانے لیکن ہمارے بچے ہمیشہ ہم کو فالو کر کے چلتے اس لیے گھر میں ایمانی دینی ماحول بنانا سنتوں کا ماحول بنانا یہ میرے بھائیوں ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے یا ایو الدین آمنوں کو انکوش کم وی کم نہ ہو گھر والوں کو دوزی آگ سے بچاؤ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اپنے آپ کو بچاویں یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے گھر کے لوگوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچاویں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ الدین انہیں دین سکھاؤ دین دین سکھانا ہے اور دین پر چلانا ہے دین پر چلنے کے جذبات فضائل سے بنتے ہیں رغبت سے بنتا ہے شوق اور جذبہ جب بنتا ہے نا تو آپ بھی دین پر چلتا ہے گرما گرمی سے گھر میں ماحول نہیں بنتا ہے غصہ کرنے سے ماحول نہیں بنتا ہے ہاں گھر میں سمجھاوٹ سے ماحول بنتا ہے اللہ تعالیٰ نے گھروں کے اندر حضیر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کو حکم دیا مزکور نما اللہ ہوئی اس کو حکم ہے سیدنا حفصہ کو ہے سیدہ عائشہ کو ہے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو ہے اس کو حکم ہے اور نبی کی پاک بیویوں کو ہے آپ کی پاک بیٹیوں کو ہے بھائی جس عمل کے لیے حضور کے گھرانے کی خواتین محتاج ہو اور براہ راست اللہ ان سے خطاب کرتا ہو کیا اس تعلیم تربیت کے عمل کے ہمارے گھر کی عورتیں ہماری بچیاں ہماری بیٹیاں ہماری بہویں اس کی محتاج نہیں ہے ماحول بنانا پڑتا ہے گھروں کے اندر جب جا کر یہ چیز دھیمے دھیمے دھیمے دھیمے قابو میں آتی ہے ایک دن سے نہیں ہوتا ہے گجراتی میں کہوت ہے اتاورے آما نہ پاکے اتاوڑے آما نہ پاکے محنت کرنی پڑتی ہے تربیت کا ایک مضبوط ماحول گھر میں بنے تو انشاءاللہ ہمارے بچے بڑے ہونے کے بعد کہیں بھی جائیں گے یہ تعلیم کے حلقے اسی تربیت کے لیے ہیں انشاءاللہ ان کی زندگیوں کے اندر بگاڑ نہیں آئے گا بگاڑ نہیں آئے گا بچے باہر سے ہی ہیں کالجوں میں نہیں بگڑتے اسکولوں میں نہیں بگڑتے ہیں یونیورسٹیوں میں نہیں بگڑتے ہیں یہ ہماری میرے بھائیوں خام خیالی ہے یہ ہماری کچی سوچ ہے کہ ہمارے بچے باہر کے ماحول میں بگڑ جاتے ہیں ہماری جوان بیٹیاں ہمارے جوان بیٹے یونیورسٹیوں کے ماحول میں بگڑتے ہیں اور میرے بھائیوں ان کے بگڑنے بننے بگڑنے کا مدار جو ہے نا وہ گھر کے ماحول پر ہے ماں باپ ہی ان کی زندگیوں کو سنوارتے ہیں اور ماں باپ ہی ان کی زندگیوں کو بگاڑ دیتے ہیں ماں باپ بنا دیتے ہیں ماں باپ بگاڑ دیتے ہیں میں میں ایسے کوئی ہوائی گولی بار کی طرح یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کل مولود یولد علی الفطرہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے تو اب واہ ہوں یہ پتا نہیں یوں نہیں وہ یوں نہیں ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں ماں باپ اس کو مجوسی نسرانی بناتے ہیں آپ کہیں ہم کہاں بناتے آپ ان یہودیوں کا لباس ان کو کیوں پہناتے ہو اللہ رسول کے دشمنوں کا لباس اللہ رسول کے دشمنوں کی شاعلیں ان کے جیسے گھروں کا نمونہ اپنی معاشرت کو ان کی ان کی معاشرت کو اپنی معاشرت میں میچ کرنا آپ اپنی بچیوں کو بارش لباس پہناویں ٹو کے کپڑے پہناویں فیشنیبل کپڑے آپ پہناویں اور میرے بھائیو آپ یہ سمجھتے ہیں ارجن اللہ سے ارجن اللہ سے موٹا تو چلے سدری جل سے بریو مات ہرسی میں کہاوت ہے چون حد میں دیوار کج دیوار کی پہلی عید کو میمار کریا ٹیڑھی رکھتا ہے آپ سریا ستارے تک دیوار کو لے جاؤں وہ دیوار ٹیڑھی ہی رہتی ہے وہ سیدھی نہیں ہو سکتی ہے ہماری گجراتی میں کہاوت ہے کمرا چھوڑنے وارو تیم بڑے کمرا چھوڑنے بڑو وارو تیم بڑے ہاں، چھوڑا جب چھوٹا ہوتا ہے نا تلا ٹیڑھا رہتا ہے تو درخت کیسا ہوتا ہے بڑو درخت بننے کے بعد وہ ٹیڑھا ہی رہتا ہے جس بچوں کی تربیت میں ماں باپ کی طرف سے میرے بھائیوں بچپن میں غفلت برتی جاتی ہے کچا پن برتا جاتا ہے یہ اولادیں میرے لیے آج کے لیے بڑے ہونے کے بعد آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتی ہے آپ کیجیے اولاد کا دکھ ایسا دکھ ہے آدمی کہہ نہیں سکتا ہے سہ نہیں سکتا ہے کہے تو گھر کی خاندان کی عزت کا سوال ہے اور خود برداشت بھی نہیں کر سکتا ہے وہ پورا گھر میں بیٹھے بیٹھے کڑوے خون پیتے رہتا ہے یہ کہاں سے ہوا بھئی یہ نیچے سے ہوا ہے یہ نیچے سے ہوا ہے یہ تعلیم کے حلقے یہ صرف جماعتوں میں یہ نہیں ہے کہ جماعت تین دن میں جائے تعلیم کرے چلے چار مہینے میں جائے بھائی یہ جماعت یہ تعلیم کے حلقے تو ہر مسلمان کے گھر کی ضرورت ہے جیسے کھانا آپ کے گھر کی ضرورت ہے پینا آپ کے گھر کی ضرورت ہے مری مسالے تھے ساری چیزیں آپ کی گھر کی ضرورت ہے لائٹ پنکھا اے سی کولر آپ کی میری گھر کی ضرورت ہے یہ تعلیم کا حلقہ بھی کیا ہے بتاؤ یہ میرے گھر کی پرسنلی ضرورت ہے مجھے کوئی وقت نکال کر میرے گھر کی بیوی بچے چھوٹے بڑے میرے ابا اما کو سب کو لے کر بیٹھ کر بیس منٹ پچیس منٹ آدھ گھنٹہ ان کے سامنے اللہ رسول کی باتیں نماز کے فضائل پڑھ کے سناؤ ذکر کے فضائل پڑھ کر سناؤں قرآن کے فضائل پڑھ کر سناؤ پبلک کے فضائل پڑھ کر سناؤں سناؤ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فضائل پڑھ کر سناؤ موت کی زندگی کے موت کے بعد کی زندگی کے حالات کو پڑھ کر سناؤ میرے بھائیوں یہ تعلیم کے حلقوں میں یہ چیزیں پڑھنی پڑھانی سننی سنانی ہوتی ہے اللہ اس کے ذریعے سے ہمارے گھروں کے اندر ایمانی ماحول کو داخل کرتا ہے گھر ایسے تربیت پاتے ہیں دینی ماحول ایسے بنا کرتے ہیں ہاں تعمیری انداز ہے اس کا تعمیر جو ہوتی ہے نا مکان کی تعمیر آپ دیکھیں وہ صبح میں کڑیے چالو کرتے ہیں اینٹوں کا ایک تھر دو تھر تین تھر چار تھر تین پر کام کرتے ہوئے دس بارہ تھر کی عمارت کڑی ہو جاتی ہے کوئی شور نہیں ہو رہا ہے کوئی شور ہوتا ہے کوئی شور نہیں چل رہا ہے بن رہا ہے یہاں تک یہاں تک یہاں تک شام کو آپ آئے صبح آپ نے نیچے دیکھا تھا اور آپ لوگ شام میں پانچ بجے آئے مزدوروں کو پیسہ دینے کے لیے یہاں تک بن گئے کوئی شور نہیں دیوار بن گئے ہمارا کام تعمیری کام ہے کوئی شور نہیں ہونا چاہیے گھروں میں بیٹھے بٹھائے بھی بچوں کو لے کر بیٹھے کرو گے سب ان شاء اللہ ارے یہ جانے والا مجموعہ بھی نیت کرتا ہے کون کون نیت کرتا ہے ماشاء اللہ جماعتوں میں نکل کر چار گھنٹے تعلیم کا عمل کریں مشورے سے جس کو تعلیم کی ذمہ داری دی گئی ہے وہ ساتھیوں کو جوڑنے ساتھی باوضو بیٹھے ادب احترام سے بیٹھیں اور فضائل قرآن سے ہماری تعلیم کی شروعات ہوگی ایک حدیث پڑھیں گے فائدہ پڑھیں گے حدیث کو تین مرتبہ پڑھیں گے پہلے دن جماعت پہلے دن پہلے دن جماعت کا ذمہ دار ایک حلقہ بنا سب کا کلمہ سنیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سب کا کلمہ سن سب کی الحمد و شریف سن لیں اور ضرورت محسوس ہو تو ایک دو چھوٹی صورتیں سن لیں جماعت کے ذمہ دار کو اندازہ ہو جائے گا کس کا قرآن تجوید کے اعتبار سے صحیح ہے پکا مضبوط ہے اور کس کا کمزور ہے کس کا کلمہ صحیح ہے اور کس کے کلمے میں بھولے ہیں اس اعتبار سے ایک پکا ایک کچا ایک سکھانے والا ایک سیکھنے والے کی کیا کر دے بولو پورے سفر کے لیے جوڑی طے کر دے چار مہینے کی جماعت ہے چار مہینے کے لیے جوڑی طے ہو جانے کبھی اس کا کلمہ صحیح کرنا ہے الحمد شریف صحیح کرنی ہے نماز میں جو قرآن ضروری پڑھا جاتا ہے وہ صحیح کرنا ہے دس سر سے آپس میں خالی مذاکرہ بھی کر لینا اس کا ورنہ پڑھنے والا پڑھتا بھی غفلت کے ساتھ ہے سننے والے سنتے بھی غفلت کے ساتھ ہے قرآن کو صحیح کرنے کا یہ حلقہ ہے اور اس حلقے کو قابو میں لانے کے لیے پہلے دن اپنی جماعت کا تفقت کر لیں ساتھیوں میں کن کا قرآن مضبوط ہے صحیح ہے اور جس کا مضبوط ہے کمزور کے ساتھ جس کو جوڑ دیں تاکہ وہ مضبوط کمزور پر محنت کریں چار مہینے کے اندر ماشاءاللہ اس بھائی کا اتنا قرآن کو ایسا تجویز کے ساتھ صحیح ہو جاوے کہ اس کی فرد نماز فرض نماز اس کی نمازوں کے اندر جو فرض کلاس ہے وہ فرض کلاس بھی کیا ہو جانی چاہیے صحیح ہو جاوے تاکہ نماز بھی صحیح ہو جائے اس کے لیے کوئی وقت کا تعین نہیں ہے پانچ منٹ دس منٹ سکھانے والا ہے تو جب تک سیکھنے والے پر اطمینان نہ ہو کیا آج کا سبق میرے ساتھی نے اچھی طرح سے یاد کر کے سنا دیا ہے وہاں تک یہ تعلیم کے اندر قرآن کا حلقہ چلے گا بھائی سمجھے اس پر برابر محنت ہو اور ایسی تعلیم کے حلقے کے دوران کے اندر میرے دوستوں بھائیوں چھ صفات کے مذاکرے ہوں گے یہ صفات جو ہے نا یہ زندگیوں میں لانے کے لیے ہے ایمان ہے ہاں اس میں کمال اور پختگی مقصوب ہے نماز ہے ایسی نماز جو اقرب علت سننا ہو صحیح کی نماز جس کا ظاہر بھی خوب باطن بھی خوب ہاں۔ قد افلح المؤمنون اللہ دین کی سولا خاشعون نمازیں کھوکھلی نمازیں نہیں نماز ہمیں مشق کرنی ہے چار مہینے میں ہماری نمازوں میں خوشو پیدا ہو خبو پیدا ہو جان پیدا ہو ہماری نمازیں جاندار بنے جس پہ نماز ہے علم ذکر ہے فضائل کے علم کو سیکھنا ہے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اس نیت کے ساتھ اس پر عمل کرنا ہے ذکر کی پابندی یہ ساری صفات میرے بھائیوں تعلیم کے حولال غلطی کے دوران میں مذاکروں میں آئے گی نئے ساتھی کو پہلے دوسرے دن میں نمبر یاد کرائیں گے اور پھر آہستہ آہستہ اس کی تفصیل اس کو یاد کرائیں گے تعلیم کا ایک مضبوط عمل ہمارا چھ صفات ہے یہ چھ صفات تقریر سیکھنے کے لیے نہیں ہے یہ مذاکرہ اس کے لیے ہے یہ صفات عملی طور پر میری آپ کی زندگی میں آ جائے اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی جماعت کو ان کے مرد و عورتوں کو جہاں بہت ساری خیر خوبیوں سے نوازا تھا اللہ نے یہ صفات بھی ان کے اندر بنیادی طور پر بڑی خوبی کے ساتھ ان کے اندر یہ اچھی صفات موجود تھی محنت کر کے یہ صفات اپنی زندگیوں میں لانا ہے تعلیم کے حلقوں میں مذاکرہ اسی کے لیے ہے اور تعلیم کے حلقوں میں اصول اور آداب کا مذاکرہ بھی ہو ہے ہر چیز ساتھیوں کو سکھانی ہے کھانے کے آداب پینے کے آداب سونے کے آداب مسجد میں رہنے کے آداب سفر کے آداب یہ تعلیم کے عمل کا ہے یہ نہیں ہے خدمت کے ساتھی دسترخوان بھی جامے اور جس کے ذمے بشیرے سے کھانے کے آداب کیا ہے وہ ساتھیوں کو جلوے آ جاؤ جاؤ کھانے کے آداب بیان ہوتے ہیں نہیں اس کو تعلیم میں کرنا ہے اس کا کوئی الگ وقت نہیں ہے شادی رشتے بچھا رہے ہیں اور سونے کے آداب کے لیے جوڑا جا رہا ہے نہیں اس کو تعلیم میں لینا روز بدل بدل کر ایک ایک آئٹم کو بدلیں گے آپ کھانے کے آداب ہو گئے سر سونے کو ہو جائیں گے جو سفر کے ہو جائیں گے پھر مزید بدل بدل کر آداب لیں گے ہاں مستند پکی سچی باتیں آداب میں کہیں سنی سنی بتائے بات سنی سنائی باتیں بغیر حوالے کی باتیں نہ کریں ہاں ہو سکے اس کے لیے جماعت اپنے پاس سنت آداب کی کوئی کتاب ایسی معتبر رکھے ہے نا جس سے سیکھیں اس کو تعلیم میں پڑھنا نہیں ہے لیکن اس سے سیکھنا ہے اور اصول کا مذاکرہ ہو اصول کا اصول کا مذاکرہ ہو چار مہینے کی جماعت ہیں چلے کی جماعت ہیں اصول کے آپس میں مذاکرے ہونے چاہیے ہر چیز ساتھی کو سکھانا ہے کوئی اعلان کرنا کیسے ارے جماعت کے ساتھی آیا ہے اس کا بھی ایک چلا لگا تھا بارہ سال پہلے بارہ سال کے بعد محلے والوں نے تشکیل کی چار مہینے کی اب یہ آیا اس کو تو بیچاروں کو اعلان بھی پورا یاد نہیں ہے سکھاؤ اس کو اعلان کرنا سکھاؤ جماعت میں رہ کر اعلان کیسے کرنا ہے اعلان پورا کریں گے ادھورا اعلان نہیں کریں گے ہم اپنی مسجدوں کے اندر بھی دیکھتے ہیں گش کے دنوں میں ہمارے ساتھی ادھورا اعلان کرتے ہیں دعا کے بعد دن کی بات ہوگی باقی نماز کے بعد دن کی بات ہوگی بھائی ادھورا اعلان کیوں کرتے ہو اعلان تو دعوت ہے پورا اعلان کرو پورا اعلان کرو نماز کے بعد دن کی بات ہوگی دعا کے بعد دن کی بات ہوگی یہ کہہ کر بیٹھ جاتے ہیں نہیں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے ہم کو ہمارے حضرات بزرگوں نے کیا سکھایا ہے ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے اعلان پورا ہو اگر آپ کو کوئی آدمی اپنے بیٹے کے ولیمے کی دعوت دے اور آپ کو آ کر یوں کہیں کل شام کو میرے بیٹے کا ولیمہ ہے اور یہ کہہ کر چپ ہو جاؤں میں تو آپ کیا سمجھیں گے جانے کا کہ نہیں جانے کا ارے بات سمجھتے میری آپ کیا سمجھیں گے ہے نا آپ کا اندر سوال ہوگا پھر تیرے بیٹے کا ولی مانگ اس میں میرے کو آنے کا کہ نہیں آنے کا پوری بات کر دے نماز کے بعد دین کی بات ہوگی اعلان سکھایا جا ہاں جن نمازوں کے بعد سنت نوافل نہیں ہے ہم اپنے ساتھی کو سکھاویں کہ ہمارا ساتھی اعلان کرے پہلی سب میں دوسری صف میں لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر اعلان کرے قبلے کی طرف رک کر کے اعلان نہ کرے مسجد کے اس کونے میں اس کونے میں نہ کھڑا رہے سمجھے نا بابا سے بھائی دعا کے بعد سارے حضرات سے گزارش ہے سارے بھائیوں سے گزارش ہے تشریف رکھے انشاءاللہ دین کی اہم اور ضروری بات ہو دشکوں کے دنوں میں ہماری مسجدوں میں ایسا ہی اعلان ہونا چاہیے ادھورا اعلان نہ کریں اس میں کیا شرم کی بات ہے نمازوں کے بعد فرد نماز کے بعد نوافل ہیں ان بقیہ نماز کے بعد سارے بھائیوں سے گزارش ہے تشریف رکھ کے انشاءاللہ دین کی ہم اور ضروری بات ہوں یہ چیزیں روزانہ مذاکروں کے اندر بدل بدل کر آئے گی ہمارا پرانا بھی سیکھے گا اور نیا بھی سیکھے گا بھائی ظہر کی نماز کے بعد تعارف کی بات نہیں ہے تعارف کی زمانہ گزر چکا اللہ نے پوری دنیا کے اندر تبلیغ کا تعارف کر دیا اب تبلیغ تعارف کی محتاج نہیں ہے انٹرکشن کی محتاج نہیں ہے دور کی نماز کے بعد ترغیبی بات ہے کیا بات ہے بولو ترغیبی بات جتنے مسلی ہیں محلے کے ان کے سامنے ساتھی ہمارا بات کرے گا محنت کے فضائل دعوت کے کام کے فضائی اور اس کے لیے وقت فارغ کرنا اور قربانی دینا اور محنت کرنے کے نتیجے میں گاؤں بستی کے اندر کتنے اچھے نتائج ہوں گے کتنے زیادہ لوگ نماز پڑھیں گے گھروں میں عورتیں نماز ہی بنے گی محلوں میں جوان دیندار بنے گے عورتوں میں اور بہنوں میں پڑوا زندہ ہوگا یہ سارے فضائی بیان کرنے کے بعد تردیت کے اندر کیا تشکیل کریں گے بھائی اس کی محنت کے لیے ہماری جماعت ماشاء اللہ فانور گجرات سے پہنچی ہے بتاوے جب تک ہماری جماعت اس مسجد کے اندر ٹھہرے گی وہاں تک ہم کو پورا ساتھ کون دے گا ہم کو پورا ساتھ کون دے گا یہ نہیں ہم کہیں گے دو دن رہیں گے تین دن رہیں گے ہم تو مطلق بات کہیں گے جب تک یہاں رہے وہاں تک ہمیں پورا کون ساتھ دے گا دو چار آدمی ہاتھ اٹھا میں ان کو پاس میں بلا دو اور دوسروں نے ہاتھ نہیں اٹھایا ہے ان سے پوچھو چلو بھائی آپ پورا وقت نہیں دے سکتے ہو یہ بتاؤ آپ کی بستی میں عمومی گش کب ہوگا کوئی کہے گا اثر بعد کوئی کہے گا مغرب کے بعد آپ ان سے پوچھو آپ کے زیادہ تر لوگ محلوں میں سوسائٹیوں میں کب ملتے ہیں دیہاتوں میں اثر بات مل جاتے ہیں شہروں میں مغرب بات ملتے ہیں جماعت سے بھائی شہر میں رکی ہوئی ہے مگر یہ بات گشت ہوگا انشاءاللہ اثر کے بعد گشت ہوگا اگر ہماری جماعت کا قیام کسی چھوٹے دیہات میں ہے اب بتاؤ ہماری جماعت کی گشت میں رہبری کرنے کے لیے کون تم میں سے آئے گا سمجھے نا ہاں ان کو رہبری کے لیے تیار کرو جنہوں نے پورا وقت دیا عموماً ہماری مسیح اور جماعت کے ذمہ دار ساتھی ہوتے ہیں ان کو لے کر بیٹھو ان سے پوچھو بھائی چار مہینے کے لیے آپ کی جماعت آخری کب گئی وہ کہے دو سال ہو گئے تین سال ہو گئے نام تو ہوں گے بڑے بہت ارادے والے والے نام ہیں چلو نام نکالو ان کے گھروں پر چلو اسی وقت تشکیلی جماعت بناؤ ہماری جوڑیاں بنی ہوئی ہیں مشورے میں ہے نا ہماری جوڑیاں بنی ہوئی ہیں ان نام کو محلے وائز تقسیم کر کے وہ جوڑیاں ملاقاتوں کے لیے چلے یہ تشکیلی گشت ہے ہمارا یہ ضروری ہے یہ چیزیں ہماری تعلیم کے حلقوں میں ساتھیوں کو سکھانے کی ہے مذاکروں میں تعلیم پوری ہو جاوے ہماری جماعت کیا کرے اپنی ضرورت کھانے سے قیلولے سے پاریک ہو جاوے زور سے پہلے ہماری نماز اپنا کھانا اور قیلولہ دونوں عمل کر لیں کیونکہ زور کے بعد آپ کو ملاقاتوں میں جانا ہے زور کے بعد آپ کو تعلیم کرنا ہے ہاں۔ اور جماعت ظہر سے پہلے جب قیلولہ کر لے گی اور جماعت ظہر سے پہلے جب کھانا کھائے گی جب صبح کا ناشتہ جماعت کا چائے بسکٹ کے ساتھ ہلکا پھلکا ناشتہ ہو لمبا چوڑا اس کا انتظام نہ ہو اگر لمبا چوڑا اس کا انتظام ہوگا نا تو بارہ بجے بھوک نہیں لگے گی بارہ بجے بھوک نہیں لگے گی ساتھی بھی کہتے کہ ابھی صاحب ہم جی، بالکل جگہ اور اب دور بعد جماعت کھائے گی تو تعلیم تھوڑی کرے گی تردی بات کے بعد ملاقات ہونے تھوڑی کوئی جائے گا آپ کو کسی نے وقت دیا دو چار آدمیوں نے کھانا باقی ہے کون جائے گا ملاقات کے لیے کون کرے گا تعلیم کا انداز صبح کا ناشتہ ہلکا پھلکا رکھے تاکہ دوپہر تعلیم ختم ہونے تک سب ساتھیوں کو بھوک لگ جاوے بلکہ انتظار و خدمت والے کب دسترخوان بچاتے بھی ہیں ہاں۔ اور جیسے ادھر سے سگنل ملے اور ادھر تعلیم ختم ہو جماعت بغیر چون چرا کے ہاتھ دھو کے دسترخوان پر کسی کو انشاءاللہ بلانا نہیں پڑے گا ضرورت سے فارغ ہو کر جماعت ظہر تک پیڈولا کر لیں سنت ہے بھلے دس منٹ کیوں نہ ملے سو جاؤ آپ تحجد سے اٹھے ہیں آپ تحجد سے اٹھے ہیں آپ دن پر سوئے نہیں ابھی فجر سے فجر بعد آپ نے ماشاءاللہ مقامی کام کی بات کی ہے مقامی بھائیوں کو لے کر مسجد اور میں بیٹھے ہیں اشراب پڑھ کے ناشتہ کر کے آپ ملاقاتوں میں گئے تھے آپ نو سوالوں بجے آئے تعلیم میں بیٹھ گئے ہیں ہے نا صبح آپ کا ناشتہ چائے بسکٹ کا تھا صبح سے آپ نے ماشاء اللہ بھوک لگ گئی ہے نیند کا تقاضا ہے پورا کر لو ہاں تھوڑی دیر بھی سو جاؤں گے انشاءاللہ شاء اللہ کے بعد کے اعمال کے لیے محنت کے لیے جماعت چست ہو جائے گی سستی ساری ختم ہو جائے گی کری ادا ہو جاؤں میں اذان کی پانچ دس منٹ پہلے ہماری جماعت ضرورت سے پاری جائے بستی کے لوگ ہے نا مسجد میں آوے ہر نماز میں جماعت اس کا اہتمام کریں پانچ سات دن پہلے ٹوائلٹ سنجا وضو سے پانی ہو کر سبوں میں آ کر بیٹھ جاویں علم ان کے حلقے میں جو اپنا سبق دیا ہے قرآن کے یاد کرنے کا سنت موقع غیر موقع پڑھنے کے بعد اس دعا کو یاد کریں اس آیت کو یاد کریں اس سورت کو یاد کریں جماعت کرے ہونے تک دور کی نماز کے بعد ساتھی ہمارا اعلان کرے گا جس کے ذمے زہر کے بعد کی بات ہے وہ امام کے آگے امام کے پیچھے یعنی دائیں دائیں نماز پڑھے گا وہ مجمے کو کھڑے ہو کر جوڑ لے گا اور پھر سردی بھی بات کرے جیسے سمجھایا میں نے اور سردی بھی بات ختم ہونے کے بعد ملاقاتوں کی جوڑیاں بن گئی ہے تشکیلی گش کی اب یہ تشکیلی گش کے لیے نکل جاؤ ہمارے دعوت کے کام میں روزانہ ہماری جماعتیں پانچ گز کرتی ہیں آپ نے خصوصی گشت کیا ہے اب دور کے وقت آپ کا ماشاء اللہ تفصیلی گز شروع ہوگا جن حضرات نے آپ کو پورا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے آپ کے ساتھ رہبر ہے ماشاء اللہ نام نکل ہیں پہلی سے بن رہی ہے مولے وائز اب ہماری دو دو کی گاڑیاں جوڑیاں جامے لوگوں کے سامنے ایمان کو بولیں ہاں گشتوں میں نکل کر بولنے سے نہ گھبراویں اللہ کی بات کو بولے بڑے اللہ کی بڑائی کو بولے اس کی عظمت کو بولے اس کی کبریائی کو بولے اس کی قدرت کو بولے کہ ہمارا اللہ بہت بڑا اللہ ہے جس نے سات زمین سات آسمان بنائے جان سورج ستاروں کو بنایا دریاؤں کو ندیوں کو پہاڑوں کو سمندروں کو رئی کو جنگلوں کو بنایا سارے انسان جینا چرین پری درین تو سب کو اللہ نے بنایا اللہ کی قدرت کو بولے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بولے ہاں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سو فیصد کا آپ سے بڑا مشفق مہربان پوری امت کے لیے کوئی نہیں جو طریقہ پانی پینے کا آپ نے بتایا ہے اور میرے بھائیوں جو طریقہ پانی پینے کا حضور نے سکھایا ہے اس سے اچھا دنیا میں کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا ہے کھانے کا جو انداز آپ کا تھا اس سے اچھا انداز کسی کا نہیں ہو سکتا ہے کپڑے کی جو اسٹائل آپ کی تھی اس سے بہترین شائل کوئی نہیں ہو سکتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے نبی سرین سب سے بہترین آدمی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بہترین نبی کے لیے کھانے میں پینے میں سونے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں بہترین اداؤں کو پسند کیا ہے اس میں ہماری نجات ہے امت کی نجات ہے عزت ہے کامیابی ہے گشتوں میں تشکیلوں میں ملاقاتوں میں نکلیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی کامیابی کو بولیں گے آخرت کو بولیں مغربات کو بولیں دوزخ کو بولیں جنت کو بولیں اور پوری قوت کے ساتھ دعوت دیں سہن سہن کر نہیں ڈر ڈر کر نہیں ہاں ہم کوئی بیچارے نہیں ہیں جب آپ میں نکلے تو کوئی بیچارے تھوڑے ہو جاتے ہیں بڑے اللہ کی بڑی بات لے کر آئے ہیں ذرا بھی احساس کمتری میں مبتلا ہوئے بغیر جم کر ہم بولیں گے ایمانیات کو بغیبات بات کو جتنا دشکوں میں نکل کر میرے بھائیوں ہمارے ساتھی ہاں ایمانیات کو بولیں گے اللہ تعالیٰ اس کے بولنے کا اثر پلٹ کر ان کے دل پر کرے گا یہ پلٹے گا اثر حضرت یز شاہ رحمت اللہ فرماتے تھے داڑھی کی مثال تو ایسی ہے جیسے دیوار پر گیند پٹکنے والے کی دیوار پر گیند ہوتا ہے بول اس کو کوئی پٹ کے یوں آپ آہستہ ڈالیں وہ آہستہ سے واپس آئے گا آپ زور سے ماریں وہ زور سے آئے گا جتنی قوت سے ہم آپ دعوت دیں گے اتنی قوت سے اس دعوت کا اثر پلٹ کر ہمارے دل پر آئے گا ہمارے ایمان میں او میرے بھائیوں غیر شعوری طور پر اللہ اضافہ کرے گا غیر شعوری طور پر ہمارا ایمان بڑھے گا ہم نکلے اسی کے لیے ہے ہم نے گھر چھوڑا اسی کے لیے ہے بیوی بچے کاروبار چھوڑا اسی کے لیے ہے ہم اپنے ایمان کو بنانے کے لیے نکلے ہیں ایمان کیسے بچے گا او میرے بھائیوں ہاں گشتوں میں ملاقاتوں میں خوب ایمان کو بولیں گے خوب رسالت کو بولیں گے خوب آخرت کو بولیں گے اور یہی ایمان بنانا ضرورت ہے لوگوں کو ملاقاتوں میں سمجھائیں گے لوگوں سے کہیں گے بھائی کسی ایمان کو بنانے سیکھنے کے لیے ہم اپنا گھر بیوی بچے کاروبار گھر کی راحتیں چھوڑ کر تمہارے پاس آئے ہیں ہم آپ سے یہی کہتے ہیں یہ سیکھنا ہے تو اپنا گھر بیوی بچوں کو چھوڑو اللہ کی سنت ہے کچھ دو اور کچھ لو کیا کرنا بولو کچھ دو اور کچھ لو ون سائڈ بھی چلتا ہے نا لو لو لو لاؤ لاؤ لاؤ لاؤ ایسا نہیں چلتا دو یہ بھی بات ہے سمجھا میں وہ گزر بیان کرے سمجھا میں جماعتیں ہماری پانچ چھ جماعتیں برابر ماشاء اللہ تشکیلوں میں ہے نا دوپہر کی تعلیم تک تک ملاقاتوں تک دوپہر کی تعلیم تک ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ملاقاتوں میں پھر آ کر تعلیم میں گرمی کے دن ہیں لمبے وقت میں اثر ہوتی ہیں آج کل ساڑھے پانچ ہیں اور اور آگے مئی میں جون میں جولائی میں پونے چھ تک ہو جائے گی بعض اوپر کے علاقوں میں جانے والی جماعتیں ہماری ہماچل کی طرف جموں کشمیر کی طرف وہ تو چھ بجے مغرب اثر پڑے گی کافی لمبا وقت میں برکت رہے گی دو گھنٹے بعد شام کی تعلیم ڈیڑھ گھنٹہ جو صبح ہوئی ہے دو ڈھائی گھنٹے باقی کے وقت میں دوپہر کی تعلیم ہاں پوری کر لیں اس کو ملاقاتوں میں اصل بات عمومی گشت ہے ٹھیک ہے عمومی بس گز کر لیں یعنی عمومی گز جماعت کی میرے دوستوں بھائیوں کیا ہے بولو جان ہے عمومی گشت سے ایک عمومی ماحول بنتا ہے روز کرنا ہے ایک مسجد میں ایک دن رہو تو بھی دو دن رہو تو بھی تین دن رہو تو بھی ضرورت پڑی چوتھا دن رہنے کی جماعت روزانہ اس مسجد کے اندر عمومی گز کرے گی سم سے بدل بدل کر جیسے آج یہاں کیا کل وہاں پرسوں یہاں پھر چلے کے پیچھے کے محلے میں ایک جگہ پر بار بار روٹنگ کریں گے تاکہ لوگ اگتاوے نہیں ہم سے ہاں اثر بات کش ہیں مغرب بات کش ہیں عمومی کش ہاں عمومی کش بہت بڑی چیز ہے میرے بھائی انبیاء کرام السلاط اسلام کی محنتوں سے سب سے زیادہ میل جول مشابہت رکھنے والا عمل ہے اللہ کے بے طلب بندوں کے پاس جانا بے طلب بے غرض ہو کر جانا اور ان کو سمجھانا تھا کہ ان کے اندر اللہ کے دین کی طلب پیدا ہو عمومی گش کیوں کیا جاتا ہے بے طلب لوگوں میں جاؤ مزدور طبقہ ہے بازار کا طبقہ ہے گھروں میں بیٹھا ہوا طبقہ ہے ہماری طرف متوجہ توجہ نہیں ہے اور آپ منت و سماج کے بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب ہمارے محلوں میں یہ جو عمومی گشت ہوتا ہے نا کسی یہاں منگل کسی یہاں بھوت کسی یہاں اتوار بھائی اس میں ہم کو آپ کو بہت فکر کے ساتھ جڑنا چاہیے یہ ایمان کو بنانے والا عمل ہے یہ ایمان کو تپانے والا عمل ہے ہاں متکلم بن کر چلے ہمارے کاری زہی صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے دلی کے بزرگوں میں ایک مرتبہ کہنے لگے آدمی کی اصلاح تو اپنے محلے میں گش میں متکلم بن کر جانے سے ہوتی ہے اپنے محلے میں کیا کرے بولو متکلم بن کر جاؤں میں کیوں اس کی بیوی نے کل اس سے جھگڑا کیا تھا پانی ڈھولنے کے بارے میں اب اسی کے گھر میں بھائی صاحب بھائی صاحب کرنی ہے دل پر چھریاں نہیں آرے چلتے ہیں چھریاں نہیں آرے چلتے ہیں گز کی پابندی کریں اس سے ایک عمومی ماحول بنتا ہے محلوں کے اندر ہاں کوشش کریں دس دس کی جماعتیں بناویں کوئی مجبوریاں نہ ہو اور ہمارے محلے کے سارے لوگ شریف ہو اور میرے بھائیوں گز خالی تبلیغ والوں کا کام نہیں ہے جن پر آپ نے تبلیغ کا لیبل رکھ دیا ہے آپ گز اسی کے لوگوں کا کام نہ سمجھیں یہ ہر مسلمان کی بنیادی ضرورت ہے آپ کے محلے کے اندر گٹر ہے اور اس گٹر کا ڈھکن ٹوٹ جاوے بولو اور گندا ناپا پانی آپ کے محلے سوسائٹی کے اندر بہنے لگے تو وہ لوگ تبلیغ والے فکر کرتے ہیں یا سارا محلہ فکر کرتا ہے محلے میں کتا مر جاوے گائے مر جاوے بھینس مر جاوے سڑے گلے بانس مارے تبلیغ والے فکر کرتے ہیں یہ سارا محلہ فکر کرتا ہے سب کی ضرورت ہے پنچایت کا پانی آنے پانی آنا بند ہو جاؤ گے صبح بھی نہیں آیا دوپہر کو بھی نہیں آیا شام کو نہیں آیا سب پریشان مرد پریشان عورتیں پریشان تو کیا اس کا جھنڈا ٹھیکا مسیح اور جماعت نے رکھا ہے تبلیغ والوں نے کہ وہ پنچایت کے پانی کی فکر کریں گے سارا محلہ مل کر فکر کرتا ہے کہ بھائی پانی نہ دیا کہیں کرو یہ اجتماعی فکرے ہیں ایسے ہی گش اجتماعی چیز ہے سارے محلے میں بسنے والے سوسائٹی گاؤں میں رہنے والے مسلمانوں کی ضرورت ہے دو پانچ پندرہ کی ضرورت نہیں ہے ہاں محنت کر کے ہر آدمی کو مسجد سے جوڑنا محنت کر کے ہر آدمی کو مسجد والے اعمال سے جوڑنا میرے بھائیوں یہ میرا آپ کا بنیادی فریضہ ہے اللہ نے ہمیں خیر امت میں پیدا اسی لیے کیا ہے ہاں اس لیے سارا مجمع طے کرے کہ اپنے گشتوں کے دنوں میں انشاءاللہ اپنے محلوں کی مسجد میں ضرور حاضری دیں گے انشاءاللہ ارے بس ہمارا رسی کے پار جو مجمع بیٹھا وہ نیت کرتا ہے کون کون نیت کرتا ہے اللہ سب کے لیے آسان فرما دیں بھائی مغرب میں آ جاوے مغرب کا گشت ہے اثر میں آ اثر مغرب اپنی مسجدوں میں پڑے ان دن میں کوئی کام اپنے ذمے نہ رکھے بھائی میرے محلے کا کام ہے یہ میرے محلے کی نجی ضرورت ہے گشت میں جڑنا چاہیے کرنا چاہیے ہاں جماعت بھی گشت کرے گی چلے کی جماعت ہے چالیس دن گشت کرے گی چار مہینے کی جماعت ہے ایک سو بیس دن روز زیادہ عمومی گشت کرے گی ہمارے یہاں چلہ چار مہینہ امال کا ہے اوقات کا نہیں ہے اوقات کا چلہ چار مہینہ نہیں ہے آپ کا جو روخ ہے اس روخ پر پہنچنے کے بعد جس دن آپ پہلی تعلیم کریں پہلا عمومی عموم کریں ہماری جماعت وہ جماعت کے چلے کا پہلا دن وہ جماعت کے چار مہینے کا پہلا دن یہ دن گننے کا نہیں سمجھے نہیں کہ ہمیں بسرا تیسرا آ گیا دعا وقت ہے ہمیں سب دو پہلو دیوس بے بی سے ٹرین میں ہی پہنچا لکھو بجا بی تر ہاں ریٹرن میں جتا جاتا بھی بے دیوس سر ایک ایک لکھو پانچ تھا آپ ایک سو پندرہ ادھر سے رہو ہوں پانتی سی ایس رہوا ہوں ٹکٹ بنا لوگوں میں یہ غلط بات ہے امال کا چلا ہے امال کے چار مہینے وقت کا چلّہ نہیں ہے وقت کے چار مہینے نہیں ہے ہمارے تحسا رحمت اللہ علیہ کی بات کو بزرگوں سے سنا تحسا رحمت اللہ علیہ کہتے تھے چلے کی جماعت چار مہینے کی جماعت جب کسی علاقے میں جا کر اپنے امال کے ساتھ چلہ پورا کرتی ہے امال کے ساتھ اپنے چار مہینے پورا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کی زمین کے اندر جو خیر جو خوبیاں رکھی ہے اللہ تعالیٰ وہ خوبیوں سے ان خیر سے جماعت کے ایک ایک ساتھی کو نوازتا ہے ہاں ایک سو اٹھارہ دن کر کے چلے نہ ہوئے اڑتیس دن کر کے ہماری جماعت سے واپسی نہ کریں ٹکٹیں نہیں ملتی ہے تو دو دن رک جاؤں جگتا کھولیں کیسا کھولے بولو اللہ میاں کرے جھکتا تو لے یہ نہیں ہے کہ بامبے کی باہر بامبے بنا دو دو دن پہلے چلے جاتے ہیں نہیں بھائی ڈائریکٹ کی ٹرین ہفتے میں ایک دن ہے دو دن تین دن بڑھا دو یا محنت ہو جائے گی اس علاقے میں چار مہینے کام کیے ہیں سارا علاقہ ہم کو جانتا ہے ہم علاقے والوں کو جانتے ہیں ارے چلتے چلتے دو ہاتھ اور مار دیں گے ایک ہاتھ جمع پھر ہاتھ سے بن جائے گی ان شاء اللہ کروں گی اس طریقے سے واپس تو نہیں آؤں گے میں اڑتی تیس دن میں اور بھائی اور نیٹ ایک سو بیس دن نہیں آنے جانے کے نیٹ چالیس دن نہیں چالیس دن وہاں کے چار مہینے وہاں کے روزانہ عمومی گشت کریں اور اعلان کرنے والا اعلان کرے گا گشت کے فضائل بیان کیے جامع ضرورت سمجھائی جامع اہمیت سمجھائی جامع اور تشکیل کی جامع کہ بھائی ماشاءاللہ ابھی یہ نبیوں والی محنت کا کام ہمارے محلے میں ہوگا بتاؤ اب سے لے کر دعا ہو بیان کے بعد کی دعا ہو وہاں تک ہم کو کون ساتھ دے گا ایک دو بندے ہاتھ اٹھائیں گے قریب بلا لیں ان کو باقی سب سے کہے بھائی دیکھو کام کو سکتا ہے سب کو ساتھ دینا چاہیے لیکن ہم جانتے ہیں آپ اپنی کسی نجی ضرورت سے فارغ ہو کوئی دکان سے آیا کوئی مارکیٹ سے آیا ٹھیک ہے جس کام سے آپ نماز پڑھنے کے لیے آپ اس کام کو پورا کیجیے آتے جاتے راستے میں سب کو دعوت دیجیے کہ آج گز محلے کا اور ماشاء اللہ مسجد کے اندر مغرب بات کی دین کی بات ہوگی آپ اپنا کام پورا کرتے دعوت دیتے جمع کرتے جوڑتے ہوئے لوگوں کو یہاں یہ دو آدمی تین آدمی آپ کو وقت یہیں سے پوچھے کتنی جماعت کرا وہ کہیں گے امیر صاحب بہت بڑا محلہ ہے تین جماعت بنا دو بھائی ایک بناؤ ہم کو تین دن رہنا ہے یا تین دن گشت کرنا ہے تین بنائیں گے تو ایک ہی دن میں تین سمتیں ہو جائیں گی ایک ہی بناؤ سمجھے نا ایک گشت کی جماعت بنا کر ہم ماشاء اللہ اس میں متقل رہبر ذمہ دار سب بیٹھے بیٹھے طے کر لیں گے دعا ذکر استقبال درمیانی بات سارے امان طے کر لیے ذمہ داریاں آپ سمجھاؤ یہ متقلی کی کیا ذمہ داری ہے ایمان کے فضائل کو بیان کرے گا ایمان کی قیمت کو بیان کرے گا کیسا بھی مسلمان ہو ایمان پر کسی کو اشکال نہیں ہوتا ہے ہے نا کیسا بھی مسلمان ہو ایمان کی بات سمجھاؤ کہ اللہ نے ہمیں ایمان کتنی بڑی قیمتی دولت دے رکھی ہے سات زمین سات آسمان سے قیمتی دولت ہے تھوڑا سا ایمان دنیا سے بچا کر آپ صرف اپنے آپ میں لے جائے گا خدا پاک کتنی قدر کرے گا پتا نہیں دنیا سے کتنی بڑی گنی جنت اللہ اس تھوڑے سے ایمان پڑ دے گا بھائی کتنا قیمتی ایمان میرے پاس ہے آپ کے پاس ہے قیمتی چیزوں کی حفاظت ہوتی ہے ایمان کی حفاظت ضروری ہے ہر چیز کی حفاظت اس کے ماحول میں ہوتی ہے آئس کریم کی حفاظت فریزر میں ہوتی ہے چائے کی حفاظت تھرمس میں ہوتی ہے ایمان کی حفاظت ایمان کی مجلس میں ہوتی ہے اس وقت مسجد کے اندر ایمان کی جن کی بات ہو رہی ہے ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں آپ چلیں ہمارے ساتھ ایمان کی مسجد میں شرکت کریں تیار ہو جاوے اپنے ساتھی کے ساتھ اس کو نقد دیں گے استقبال والا اس کو ایسے لے لینے میں جیسے اپنا پرانا یار کئی برسوں کے بعد ملنے آیا ہو ہے دوستی یار ہو پرانے بہت سالوں کے بعد ملاقات ایسی اپنائیت کے ساتھ اس کا استقبال کریں مسلمان سے پوچھ ماشاءاللہ بھائی آپ نے اثر تو پڑھ لی ہوگی آپ نے مغرب پڑھ لی ہوگی یہ نہ پوچھیں اثر پڑی کہ نہیں پڑی مغرب پڑھی کہ نہیں پڑی یہ بدگمانیاں ہیں اس نے زنگ کے ساتھ بھائی آپ نے سب تو ماشاء اللہ پڑھی بھی مغرب تو آپ کو پڑھی کیسا بھی مسلمان ہوگا نماز پڑھی نہیں پڑھی جھوٹ نہیں بولے گا بھائی نہیں پڑھی ہے اچھا چلو تم وضو کر لو پہلے اثر پڑھ لو پہلے وضو کر لو مغرب پڑھ لو پھر اس کو درمیانی بات جو ہو رہی اس میں بتا دو درمیان کی بات کرنے والا ساتھی جذبات کے بنانے کی بات کرے ہے نا ہمارا ساتھی ٹائم پاس نہیں کرے گا اصلاحی باتیں نہیں کرے گا سمجھتے ہو کہ مجمع بیٹھا ہوا ہے مقامی مجمع بھی ہے جمع بھی بیٹھی ہے آج موقع ملا ہے ان سب کی دھول نکال ڈالوں میں ارے کہا تو اصلاح کرے گا ان سب کی بھائی یہ تو جذبات بنانے کی بات ہے برات نکالنے کی مسجد تھوڑی ہے لوگوں کے جذبات بناوے کہ مغرب کے بعد ایشابات بیان میں قربانی کا تقاضا ہوگا چار مہینہ نقد جانے کا یہ جذبات بنے ایسی بات کریں عشا کی اذان تک ہمارا گشت چلتا رہے اکثر بات گشت ہے تو مغرب کی اتنی دیر پہلے آ جاؤں گے کہ سارے ساتھی وضو استنجا سے فارغ ہو جاؤں گے کسی کی تقبیر اولا فوج نہ ہو مغرب بیان کے موقع پر ہماری جماعت سنت عشا کی اور میرے بھائی مغرب کی سنت سے مسجد میں پھیل کر پڑے سارے مجمے کو بیٹھے بیٹھے جوڑ لیں شور نہ مچاویں دروازے پر لوگوں کے کھڑے نہ رہے روکنے کے لیے بیٹھے بیٹھے مسجد کے اندر کیا کر لیں جوڑ لیں جس کے ذمہ آخری بات ہے میرے بھائیوں آخری بات کرنے والا آدمی امام کے پیچھے دائیں بائیں نماز پڑھ کر بیٹھے بیٹھے ہلکی ہلکی آواز میں لوگوں کو جوڑ لیں یہاں تک کہ مجمع سنت فتر سے فارغ ہو جاویں سارے مجمے کو جوڑ کر ہماری جماعت بیٹھ جاویں چھ نمبر کی بات کریں کیا بات کریں گے بولو چھ نمبر کی بات کہیں گے ایمان کی بات نماز کی بات علم ذکر کی بات اخلاق کی بات خدمت کی بات اخلاص کی بات اور اللہ کے راستے میں یہ صفات لانے کے لیے قربانی کی بات ایران قرآن کی باتیں نہیں کریں گے سمجھے بھائیوں ہاں ہمارے بزرگ کہتے ہیں چار موضوع ایسے ہیں جس کو جماعت بیانوں میں نہیں بولے گی گشتوں میں نہیں بولے گی یہاں تک کہ جماعت اپنی نجی مجلسوں کے اندر بھی اس کو نہیں بولے گی ہاں جماعت اس کو نہیں بولے گی پہلی بات ہم عقائد پر نہیں بولیں گے عقائد پر نہیں بولیں گے عقیدوں کے بارے میں ہماری ہماری نجی گفتگو میں ہمارے دستوں میں تشکیلوں میں ہمارے نمازوں کے بعد کی مجلس میں چاہے مغرب کے عشاء کے بعد کا بیان کیوں نہ ہو ہم عقائد پر نہیں بولیں گے ہاں سمجھتے ہو امت مختلف العقیدہ ہے مسلط پر نہیں بولیں گے شافی ہمبلی مالی کی آپ نہیں بولیں گے اس کو نہیں چھیڑنا ہے سمجھتے بھائی سیاست راج کرن پر نہیں بولیں گے ہمارے بیانوں میں یہ سب باتیں نہیں آنی چاہیے پارٹیوں کی باتیں نہیں آنی چاہیے اور حالات حاضرہ کی بات ہمارے بیانوں میں ہمارے درستوں میں نہیں آنی چاہیے دنیا میں یہ ہو رہا ہے دنیا میں ایسا چل رہا ہے ارے بھائی تیروں کو اس کی کیا پڑی ہے جو ہونا ہے وہ تو ہوگا ہماری باتیں تو زمین کے نیچے کی آسمان کے اوپر کی ہماری بات کیسی ہوگی بولو زمین کے نیچے کی آسمان کے اوپر کی ہماری باتیں ہوگی ہاں، پورے سفر میں خیال کریں آپ ٹرینوں میں مسافری کرتے وقت بھی نہیں ہاں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جان بوجھ کر آپ کو چھیڑتے ہیں ہم کہ نوٹ پلیز نہیں ہمیں کوئی انٹرسٹ ان چیزوں میں ہاں، اس سے بچے اور بھائی ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی یہ واپس جانے والے مجمع کو بھی یہ سب چیزیں اپنی میرے بھائیوں دلچسپ باتوں کا موضوع نہ بناویں ٹائم پاس کرنے کا موضوع نہ بناویں فرصت سے وقت میں ٹائم ٹائم کاٹنے کا موضوع نہ بناؤ گاؤں کے اوٹوں پر مسجد کے اوٹوں پر چوراہوں پر بیٹھے ہیں دو پانچ پانچ پندرہ اور میرے بھائیوں سے رات تک فلانے نے ایسا کیا فلانی پارٹی نے ایسا کیا بھائی اللہ آپ کو فلانوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا اللہ آپ کو آپ کے بارے میں پوچھے گا آپ اپنے وقت کو ان کے پیچھے کیوں ضائع کرتے ہیں اور پتا نہیں یہ زبان ہے نا زبان اس کی مثال تو کینچی کی طرح ہے یہ جب چلتی ہیں اچھو اچھوں کو کاٹ دیتی ہیں مصیبتیں ہو جائے گی الزام تراشی ہو جائے گی جھوٹ نکلے گا بہتان نکلے گا یہ سب علماء نے لکھا ہے قبائل گنا ہے بڑے بڑے گنا ہے یہ ہاں فرصت کا وقت قرآن کی تلاوت کے لیے ہے فرصت کا وقت ذکر کے لیے ہے فرصت کا وقت دعاؤں کے لیے ہے فرصت کا وقت اچھی کتابوں کے مطالعے کے لیے ہے فرصت کا وقت اپنے گھروں میں بھی بچوں کو لے کر دن کی باتوں کو کرنے کے لیے ہے اور اگر یہ سب چیزیں اس کے لیے آپ کے پاس میرے بھائیوں یہ چیز کام آپ کی فہرست میں نہیں ہے تو پھر رات کو لا کر گھر میں جلدی سو جائیے کیا کریے جلدی جا کر تاکہ اللہ آپ کو تحجد کی اور آخری درجے میں فجر کی مجھے آپ کو اللہ توفیق دے دے نماز فجر ہماری جماعت کے ساتھ ہاں مسلمانوں کے محلوں میں فجر میں سناٹا جیسے قبرستان میں ہوتا ہے ایسا سناٹا یہ بالکل غیر مناسب بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روایت میں ہے تحجد کے موقع پر مدینہ طیبہ کی گلی سے کوئی گزر جاتا گھر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی سارا تحجد میں ان کے مرد قرآن پڑھنے کے عادی تھے راتوں کو دیر تک کے جاگنے میں ہاں میرے بھائیوں بہت بڑا مجمع اپنی صدر چپ جاتا ہے اللہ نے رات کے جاگنے کے لیے نہیں بنایا سونے کے لیے بنایا و جانلہ نو مکم صبح کا وجہ لئی لباس ہاں سب لکھا ہے خدا ہی نیند کی نہیں ہے لے سب و فل نوم نمبر تقسیر و فل تھا نیند کا کوئی قصور نہیں ہے قصور رات کو دیر سے جاگنے کا ہے دیر سے جاگ دیر تک جاگیں گے بھائی سو جائیں گے پہلے یہ مرض ہے بڑے بڑے شہروں میں تھا بڑے بڑے شہروں کے اندر تھا لیکن اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اب یہ تجاوز کرتے ہوئے متاثر ہوتے ہوتے ہوتے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں آ گیا چھوٹے چھوٹے دیہات بارہ بجے تک ایک بجے تک ہمارے جوانوں کا ٹولہ بیٹھا ہے کیا کرتے ہو باتیں کرتے ہیں کوئی کام نہیں ایک آنے کی کمائی کا وقت نہیں ہے بھائی سو جاؤ سو جاؤ آرام کرو فجر میں اٹھو فجر کا وقت بابرکت وقت ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں ہاں، اللہ مبارک لے امتی فی بکور رہا اللہ مبارک لے امتی فی بکور رہا اللہ تو میری امت کی صبحوں میں برکت عطا فرما یہ دعا خالی مدینے والوں کو نہیں دی تھی یہ آپ نے اپنے صحابہ ہی کو نہیں دی تھی اپنے ہر ہر کلمہ پڑھنے والے امتی کے لیے حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے اللہ کی یہ نبی دعا پانا چاہتے ہو صبح جلدی اٹھنے کے عادی بنو اشراق تک گھروں میں دس دیگر تلاوت کا ماحول بناؤ سونا ہے تو اشراق بعد سو جاؤ اشراق سے پہلے سونے کا گھر میں ماحول نہ بنے ہاں تو ہماری جماعت حالات حاضرہ پر باتیں نہیں کرے گی جیسے جماعت کی بات کرتی ہمارے جتنے بھائی جان یہ سب ادھر ادھر کی ایران قرآن کی باتوں کو اپنا موضوع نہ بناوے اپنا مشغلہ نہ بناوے اپنے زبان کی حفاظت کریں اپنے زبان کی حفاظت کریں یہ ہلاکتوں میں ڈالنے والی جگہ چیز ہے اگر اس پر نگاہ نہیں رکھی گئی توجہ نہیں برتی گئی یہ آدمی کو ایسی ایسی ہلاکتوں میں لے جائے گی جس کی آدمی کو کلپنا تک نہیں اس لیے حدیثوں میں ہے نا کہ جرم ہوں صغیر و جرم ہوں کبیر اس کا جسم چھوٹا ہے اس کا گنا بہت بڑا ہے ہر روز صبح زبان زبان سے سارے بدن کے آدھا عزیزی منت و سماجت کہتے ہیں بدن کے سارے ہاتھ ہاتھ بھی کہتا ہے پیر بھی کہتا ہے پیٹ بھی کہتا ہے کمر بھی کہتی ہے پیٹ بھی کہتی ہے گال بھی کہتا ہے سب کہتے ہیں بوچی بھی کہتی ہے ماتھا بھی کہتا ہے کیا کہتا ہے تو رہیو رہی کہتے ہیں تو سیدھی رہی ہو سیدھی رہی تو ہم سلامت اور تو سیدھی نہ رہی تو پھر ساری ہلاکتیں ہم پر آتی ہیں گالی تو دیتی ہے اور مار ہم کو پڑتی ہے کوئی سما یہاں مارتا ہے تیروں کو مارتا ہے بولو زبان کو کوئی تماشا مارتا ہے زبان کو کوئی تھپڑ مارتا ہے زبان کو ڈنڈا مارتا ہے وہ کس کو پڑتی ہے ہاتھ کو پڑتا ہے پیر کو پڑتا ہے کمر کو پڑتا ہے ماتھے کو پڑتا ہے گال کو پڑتا ہے رخسار پر تماشا پڑتا ہے تو یہ سارے آدھا کہتے ہیں بھائی تو سیدھی رہی تو بول کے اندر چلی جاتی ہے اور مار کھا کے ہم گھر آ جاتے ہیں ہاں یہ یہ, یہ زبان ہلاکتوں میں لے جاتی ہے فرصت کے وقتوں کو میرے بھائیوں اچھے کاموں میں استعمال کرو اس لیے یہ جو ہے نا دعوت کا یہ اصول جماعتوں میں نکل کر حالات حاضرہ پر نہیں یہ خالی جماعت کے چار مہینے کے لیے نہیں ہے یہ تو پوری زندگی ایمان والے کو سیکھنا چاہیے پوری زندگی کے لیے ہمارا یہ اصول بننا چاہیے ایران قرآن کی بات سی تباہی بکواس لاجہانی یہ سب چیزیں زندگی کا حصہ نہیں بنے گی تو ہماری بات ہو ماشاء اللہ چھ نمبر کے دوران میں بیس پچیس منٹ جماعت بات کریں تشکیل کریں جس جماعت نے دین بل چل کر ماشاء اللہ محنت کی ہے گھر گھر کی ملاقاتوں میں چار مہینے کی آواز لگائی ہے وہ جماعت رات میں بیان کر کے تشکیل کرتی ہے تو اس بیان میں نام آتے ہیں بھائی میرا نام لکھو چار مہینے میں لفظ تیار میرا نام لکھو میں تیار میں تیار میں تیار جماعت نے محنت کی ہے محنت کا اثر ہے بیان میں نام آ رہے ہیں جماعت دن میں لیے گش کے ذریعے سے محنت کریں اصل بات گشتا کا مغرب بات آپ نے بیان کر لیا تک کافی وقت ہے بیٹھے نہیں رہیں گے ہے نا کیا کریں گے ملاقاتوں میں نکلیں گے کیا کریں گے ملاقاتوں میں نکلیں گے گشتوں میں نکلیں گے کوئی رہبر مل گیا کوئی رہبر نہیں ہے جماعت اپنا وابین کا معمول پورا کر لیں رہبر ہے ملاقاتوں کا تقاضا تک چلو مقدم رکھیں گے اور میرے بھائیوں عشاء کے بعد لوگ گاؤں میں جاگتے ہیں دس بجے تک گیارہ بجے تک ہماری جماعت محنت بلا کر ہاں، جماعت تھکے اپنے آپ کو تھکاوے اور دن بھر تشکیلوں کے بعد رات کو تحجد میں اٹھ کر دن دن بھر میں جس کا جس پر آپ نے محنت کی ہے میرے بھائیوں ان کا نام لے کر کیا کرے بڑو دعائیں کریں ہاں، مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے چٹان پر محنت مخلوق پر ہو اور منو محنت خالق پر ہو رات کا آنسو بہانے کا عمل ہو تو اللہ تعالیٰ دعا اور دعوت کے سنگم کے ذریعے سے بستی مسجد سے چار مہینے کی جماعت بہت آسانی سے وصول دیتا ہے جماعت کو ماشاءاللہ نام آ گئے پیسے وصول کرو بستر وصول کرو تھوڑا مشکل گش ہے ہمارے مولانا محمد مر صاحب فارمبوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے پانچوں گش میں اگرا گش ہے وہ وصولی کا گش ہے ہم بھی محنت کرتے ہیں شیطان بھی محنت کرتا ہے وہ بھی اس کو رائے کا پہاڑ بنا کر دکھاتا ہے نا جماعت ماشاء اللہ دعاؤں کے ذریعے سے اور جماعت سستے کے ذریعے سے اور جماعت ماشاء اللہ ذرا بھی کسی سے بدل ہوئے بغیر ہر تشکیل والے سے حکم رکھ کر ماشاء اللہ سمجھاوٹ کا معاملہ ہو اس کو وصول کریں بستر کو وصول کریں پوری جماعت کو وصول کر کے مسجد کے اندر لاویں مقامی ذمہ داروں کو جمع کریں تفقت کرواویں جماعت کا خرچے کے اعتبار سے روک طے کرواویں اور ہماری جماعت میں کوئی اچھا روانگی کی بات کرنے والا آدمی ہے ساتھی ہے اس سے پوری روانگی کی بات کریں چاہے جماعت جماعت تین دن کی بناوے چاہے جماعت چلے کی بناوے جماعت چار مہینے کی بناوے چاہے جماعت آپ اشرے کی بناوے ہر جماعت کو اپنے سامنے پوری روانگی کی بات کر کے روانہ بھلے آپ کو دوسری مسجد میں جانے میں دیر ہو رہی ہے وہاں کے رہبر بھی آ گئے لیکن اس مسجد کا کام ادھورا چھوڑ کر ہماری جماعت دوسری مسجد کے اندر منتقل نہ ہو تو یہ میرے بھائیوں چوبیس گھنٹے کا ہمارا ٹائم ٹیبل طرح ہو رات کو جلدی سو جاؤ جماعت رات کو کیا کرے بولو جلدی سو جائے جلدی سو جائیں گے آپ جلدی تحجد میں اٹھائیں گے گرمی کا زمانہ ہے چھوٹی چھوٹی راتیں ہیں چھوٹی چھوٹی راتیں ہیں دیکھتے دیکھتے صبح صادق ہو جاتی ہے آپ جلدی سو جائیں گے دن بھر کے تھکے ہیں آرام مل جائے گا وقت پر آپ کھلے گی تہذیب ترجیح ہو جائے گی ایک لمبا وقت دعا کے لیے مل جائے گا صبح کے معاملات تصویر تلاوت پورے ہو جائیں گے یہ چوبیس گھنٹے کا ہمارا عمومی کش جس مسجد میں ٹھہرے ہیں اسی کا کریں گے پڑوس کی مسجد سے کوئی بلانے آ جاوے کبھی صاحب بارہ آتی ہے دو آتی دے دو ہمارے گشت کا دین ہے ہماری جماعت تقسیم ہو کر عمومی گشت نہیں کرے اس سے یہ بات ہماری ساؤتھ کے علاقوں میں جاتی ہے کرناٹک میں آندھرا میں تمل میں ان جماعتوں سے ہماری بہت موتبانہ گزارش ہے جماعتیں بڑھ کر تقسیم ہو کر عمومی گچ نہ کریں جماعت کا اجتماعی عمل ہے جماعت کا جہاں پر قیام ہے وہیں پر چاروں عمل کے ساتھ ہمارا عمومی گشت ہونا چاہیے تعلیم کے موقع پر ہمارے جماعت تعلیمی گش کرے بارہ آدمی ہے جوڑیاں بنی ہوئی ہیں ایک جوڑی جا کر آویں ایک طرف دوسری دوسری طرف تیسری تیسری طرف ایمان والے کو پاس جاویں مسجد کے آس پاس میں چائے کی لاری ہے پان کا گلہ ہے اور کوئی اٹھک بیٹھک کی جگہ ہے فرصت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں عموم ایسے فرصت میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر ہوتا ہے دکانوں میں جو مشغول ہیں کاروبار میں مشغول ہیں آفسوں میں جو بیزی ہے ان کو نہیں چھڑیں گے ساری حال لوگوں کو چھڑیں گے ہمارا ملک ایسا ہی ملک ہے آپ کو مسجد کے اثرات میں فرصد علی خان لوگوں کا ایک مجمع مل جائے گا اخبار پڑھتے ہیں چائے کی جسیا لیتے ہیں باتیں سب سپے سب پہ لگ رہے ہیں ان کے پاس جا کر ایمان کی بات کریں آخرت کی بات کریں ایمان آخرت کی بات کرتے کہیں ایسا وقت اللہ کی بڑی ہے آپ بیٹھے بات کر رہے ہیں یہاں بھی گزر جائے گا وقت تو گزرنے والی چیزیں یہاں بیٹھے بات کر رہے ہیں یہاں بھی گزر جائے گا لیکن مسجد میں اس وقت تعلیم کا بہت قیمتی بڑے گا اللہ اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت قیمتی باتیں پڑھنے سننے کا ایک وقت عمل ہو رہا ہے آپ مسجد میں آ جائیے ان شاء اللہ آپ کا یہ بڑا قیمتی ہو جائے گا ان کو اپنے ساتھ نقد مسجد میں لے کر آئیں تعلیم کے اندر شرکت کریں مجبور کسی کو نہ کریں دس منٹ دس منٹ آدھا گھنٹہ کہہ رہا آدھا گھنٹہ گھنٹہ دو گھنٹہ جو جتنا وقت دے رہا ہے بھائی دیکھو میرے میرے کو جانا ہے ایک آدمی کا وعدہ ہے پندرہ منٹ ہے پندرہ منٹ کے بعد ٹھیک ہے پندرہ منٹ بیٹھ جا بھائی پھر چلے گا ہمارے میاضی جی محراب سر رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کوئی آدمی دس منٹ دے دس منٹ بھائی اس کی بھی اس کو بھی لے لو قدر کر کے وہ دس منٹ کے اندر ہمارے ساتھ محنت میں جڑے گا اور امت کی بے دینی کو دیکھے گا تو وہ توبہ کرے گا کہ دس منٹ کا کام نہیں ہے یہ تو گھنٹوں کا کام ہے ہفتوں کا کام ہے مہینوں کا کام ہے دس منٹ میں یہ مرض کا علاج نہیں ہو سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ اپنا قیمتی وفاری کر کے میرے بھائیوں محنت میں جڑے گا ہماری تشکیل پر علاقوں کے اندر چلے گا ہماری جماعت ماشاء اللہ یہ دونوں دستوں کا عمل اور تعلیم کا عمل ایسی عبادات کا اہتمام نماز تقبیر اولا کے ساتھ ہو نمازیں کیسی بولو تقبیر اولا کے ساتھ ہماری نمازیں ہو صبح شام کی توجہ کے ساتھ پڑھیں صبح کے معاملات کو حجر کی نماز پوری ہونے سے پہلے پوری کر لیں تصویر کو دعا کو تلاوت کو شام کے معمولات کو مغرب سے پہلے عشاء سے پہلے بہت مشغول تھے محنت میں رات میں بستر پر جانے سے پہلے بھائی توجہ دھیان سے چلتے چلتے تصویر بے توجہی کے ساتھ نہ پڑھیں دھیان توجہ کے ساتھ تصبیحات کو پڑھیں سو مرتبہ تیسرا کلمہ سو مرتبہ گرو شریف اور سو مرتبہ استحال کروں گے انشاءاللہ آپ میں جو حافظ ہیں روزانہ تین پارہ قرآن پاک کی تلاوت کریں جو غیر حافظ ہیں روزانہ ایک پارہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور روزانہ میرے بھائیوں مصنون دعاؤں کو سیکھیں کوئی نہ کوئی نئی دعا سیکھیں اور اس کو عمل میں لانے کی نیت سے سیکھیں کھانے کی دعا سونے کی دعا پینے کی دعا سفر کی دعا مسجد میں آنے کی دعا کوئی بھی دعا بازار میں داخل ہونے کی دعا یہ مصنون دعا کی کتاب ہر ساتھی کے ساتھ ہونی چاہیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پر جو پڑھا ہے اس کی دعائیں اس میں لکھی ہوئی ہے اور حضور نے جس موقع پر جو پڑھا ہے اس سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہو سکتا ہے اس سے بڑی کوئی تصویر نہیں ہو سکتی ہے ہاں آپ نے سو کر اٹھ کر جو دعا پڑی الحمد للہ بابا اما کلا نسو اس دعا سے بڑھ کر اس وقت کا کوئی بڑا عمل نہیں ہو سکتا ہے اس سے بڑا روحانی نورانی عمل کوئی نہیں ہو سکتا ہے یاد کریں موقع پر پڑھنے کی عادت ڈالیں یہ زمانہ آپ کے میرے مشق کے زمانہ ہے اللہ کے راستے میں نکل کر سنتوں کا مشق یہ مشق کرنے کا زمانہ ہے تاکہ گھر آنے کے بعد زندگی بھی کیا ہو جائے وہ سنتوں پر آ جاؤ کھانے پینے کی سنت لباس کی سنت سونے کی سنت مسجد میں آنے کی سنت بازار میں جانے کی سنت ساری سنتوں کو سیکھنا ہے ہمارا یہ سفر میرے بھائیوں سنتوں کو سیکھنے کے لیے ہے سنتوں کی مشق کے لیے ہے عملی طور پر اپنی زندگی کو سنت والی بنانے کے لیے ہے اس لیے ہمارے ساتھی تیسری چیز جس میں ہمارا زیادہ وقت لگے عبادات ہے ان میں زیادہ سے زیادہ وقت لگے ہے نا نمازوں کا اہتمام تصویر تلاوت اور دعاؤں کا اہتمام اللہ کے راستے کی دعائیں بلو اسرائیل کے نبیوں کی طرح قبول ہوتی ہے سب سے بہترین موقع ہے پچھلی رات کا موقع ہے جماعت اپنے وقت کو خارج کریں ہر ساتھی اٹھیں اللہ کو مناویں اپنے لیے مانگیں گھر والوں کے لیے مانگیں امت حالات سے دو چار ہے امت کے لیے مانگیں پچھلی رات کی دعائیں قبول ہیں سمائے دنیا پر ہفتہ ہو کا نزول ہوتا ہے اعلان ہوتا ہے ہر من مستقبل ہر من مست ہے کوئی روزی کا طلبگار ہے کوئی مقصرت کا چاہنے والا اعلان ہوتا ہے تحجد کے عادی بنے چار مہینے انشاءاللہ شاء آپ تحجد اس نیت سے پڑھیں کہ خالی جماعت کا عمل نہیں موت تک پڑھنا ہے بولو کب تک پڑھنا ہے تو اللہ گھر آنے کے بعد بھی اس کی کیا دے دے گا توفیق دے دے گا کرتے نیت انشاءاللہ شاء اور چوتھی چیز جماعت میں ہمارا زیادہ وقت خدمت سے لگنا چاہیے ہمارا ہر ساتھی خادم بن کر چلے کوئی مخدوم نہ بنے خدمت لینے کا جذبہ نہیں خدمت کرنے کا جذبہ گھر میں ہماری عادت ہے خدمت لینے کی بیوی سے بچیوں سے اور بہوؤں سے بیٹوں سے لام لاؤ پیرو لاؤ ڈگو لاؤ پانی لاؤ آم کر رومان مکیلے کپڑا لاؤ یہ عادت بنی ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نو دیا تھی دنیا سے پردہ کرتے وقت لیکن آپ آرڈر سے کام نہیں چلا اپنا کام خود کرتے اپنے جوتے کو تسمہ بھی خود لگا دیتے تھے ہاں پوری دنیا کی فکر ہے پوری دنیا کی فکر ہے لیکن گھر میں داخل ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہنستے ہوئے داخل ہوتے ہے نا اخلاق کے ساتھ داخل ہوتے دا ہاکن بسامت کان ضحاکن بسام ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے اور یاد میں ہے کان دائم الفکر ہمیشہ امت کی بے دینی کا فکر آپ پر سوال گم سوال لیکن گھر میں یہ زندگی سیکھنی ہے خادم بن کر چلو گے خدمت کرنے کے جذبے کے ساتھ چلو گے اللہ یہ کریمانہ اخلاق سکھائے گا سمجھتے ہوں اللہ کے راستے میں نکل کر یہ سیکھنا ہے اپنی خدمت خود کریں اپنا کام خود کریں یہاں بیٹھے ہیں پانی کی ضرورت ہے کھانے کی ضرورت ہے میرا رومال وہاں سکھ رہے تو رومال لے جاتے بیٹا بتا سیٹ بن کر جاتا ہے گھر میں تو یہی کرتا تھا کہ یہاں کے سدھر اڑ کے خود رومال لے لے خود پانی پی لے کولر کے پاس جا کر سیکھنے کے لیے نکلے اپنی خدمت کریں ساتھیوں میں جو کمزور بوڑھے ساتھی ہیں بیمار ہیں ان کی خدمت کریں ہر ساتھی کی خدمت کرنے کا جذبہ جماعت کے ذمہ دار کی خدمت کریں جماعت کے ذمہ دار کی خدمت یہ ہے اس کا پیر زمانہ نہیں ہے جماعت کے امیر صاحب کی خدمت یہ ہے کہ اس وقت ہمارے جماعت کے ذمہ دار کیا چاہتے ہیں ان کا منشا ہے کیا منشا ہے وہ سمجھے منشے کو سمجھ کر چلے ہاں اکبر رضی اللہ تعالیٰ جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے آپ کا غلام بھی تھا قریش کی ایک جوان خوبصورت پردے میں آئی کہنے لگی مجھے اپنے میاں سے طلاق دلا ہوگا آپ نے بڑا قریش کی عورتیں جری ہو گئی طلاق میں معاف کیے کیا مسئلہ ہے آپ نے ان کے شوہر کو طلب فرمایا وہ آیا وہ ایسا آپ کی تھا بال کا ٹھکانا نہیں کپڑے کا ٹھکانا نہیں اب اپنی دیسی بھاشا میں لگر وگر آدمی کیسا آدمی ہو لگر وگر آدمی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا یہ ایک دم خوبصورت گلی ٹھنی اور اس کے کوئی ٹھکانے نہیں کپڑے کے بال کے داڑھی کے چہرے کے آپ نے اپنے غلام کی طرف دیکھا کچھ کہا نہیں غلام کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا امیر المؤمنین کے منشے کو سمجھا اس نے اس آدمی کو مسجد سے اٹھایا لے کر نائی کی دکان پر گیا بال بنوائے خط بنوائے غسل خانے میں لے گیا نہلایا گلایا اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنا کر ایک دم اس کو اچھا بانا خوبصورت بنا کر آتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد میں لے آئے وہ کوئی بیٹھی تھی آتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف دیکھا پھر اس کی عورت کو متوجہ کیا کہ دیکھ جانتی ہے یہ کون ہے وہ غور سے دیکھتی رہی کہ شرما کے سر نیچا کر لیا بولے طلاق چاہیے بولے نہیں چاہیے تھا باغ جاؤ یہاں سے ذمہ دار کے منشے کو بھائی آپ دوپہر میں قیلولہ کرنے بستر بچھا دیا ہے ادھر میں ایک مقامی رہ کر آ گئے صاحب دو ملاقاتیں بہت امپورٹنٹ ملاقات ابھی ملیں گے پھر نہیں ملیں گے آپ کوئی ساتھی دے دیں سب صبح سے ماشاءاللہ اللہ سے اٹھے ہوئے ہیں یہی وقت ہے آج گھنٹہ پون گھنٹہ کئی کا لے گا جی نہیں چاہتا کہ جاوے اب امیر صاحب کی بھی ہمت نہیں ہوئی کس کو بھیجے وہ سب کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن کہہ نہیں پاتے ہیں سب تھکے ہوئے ہیں سب محنت میں لگے ہوئے ہیں بھائی اس وقت اپنے ذمہ دار کے من سے امیر صاحب تمہیں کو تم چالو جو بھائی صاحب ملاقات اپنے ذمہ دار کے منشے کو سمجھ کر وقت لگاؤ ہاں ملاقاتوں میں جاؤ بہت یہ امیر کی اصل خدمت ہے تو میرے بھائیوں ان چاروں عمل میں دعوت میں تعلیم میں عبادت میں خدمت میں میرا آپ کا زیادہ وقت لگے اور میرے بھائیوں نہ کرنے کاموں سے بچیں ہاں دل کا سوال نہ کرے اللہ کے راستے میں نکل کر دل کا اشراف دل کا سوال نہ کرے ہاں کہ کھانا پکا پکا پکا کے تھک گئے دیہاتوں میں شہر کا روپ ملا کر چلو کچھ راحت کے دن ملیں گے خدمت ہوگی دعوت ہوگی خبردار دل میں یہ بات آنی نہیں چاہیے ہمارا تو جذبہ یہ ہو لوگوں کو کھلا کر کام کرنا ہے لوگوں کا کھا کر کام کھلا کر کام کرنا ہے یہ اندر کے جذبات ہو اپنے دسترخوان کو وسیع کریں ہاں جو جماعت اپنا دسترخوان سفر کے دوران وسیع رکھتی ہے نا اس کو آسانی سے رہبر مل جاتے ہیں ان کو رہبروں کی تشکیل نہیں کرنی پڑتی ہے ہاں اور ان کو لوگوں کے اچھے پتے بھی آسانی سے مل جاتے ہیں کون کہاں رہتا ہے ان کے بہت سارے رہبر ہو جاتے ہیں ان کی چائے پیا ان کا کھانا کھایا ہے خدمت کے نیت سے کھلانے کی نیت سے چلیں دل کا سوال نہیں زبان کا سوال بھی نہ کریں کوئی چیز کسی سے مانگے نہیں اب سوال و بھول سوال کرنا ذلت کی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سواری پر سوار ہوتے کوڑا نیچے گر جاتا نیچے اترتے خود اور گھوڑا اپنے ہاتھ سے اٹھاتے ہیں اور پھر خود سوار ہو جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں حضرت آپ نے کیوں زحمت فرمائی ہمیں کیوں نہ کہا ہم اٹھا کر آپ کو دے دیتے ہیں صاف کہتے تھے ہم کو ہمارے نبی نے سوال کرنے سے منع فرمایا ہے سوال نہیں کرنا ہے پورے چار میں ہر کام خود سے کریں گے بات سمجھے بھائیو ہو اپنے ساتھی کی چیز کو اجازت کے بغیر استعمال نہیں کریں گے چپل پہنیے پوچھو بھائی تاری چپل کری نہ جاؤ اس کی ٹوٹ پیٹ استعمال کر رہے ہیں پوچھ کے لو اس کا رومال لے رہے ہو کے لو اس کا سامن لے رہے ہو کے لو اس کا تکیا لے رہے ہو کے لو ہاں ساتھی کو پوچھے بغیر اس کی چپل پہن کر آپ باہر چلے گئے اور وہ ساتھی باہر آیا چپل نہیں اس نے کہا بھائی میری چپل میری چپل بستی والے جمع ہو گئے نہ للہ بھائی جماعت کے ساتھ کی چپل چوری ہو گئی میں وہ ساتھی جو چپل پوچھے بغیر پہن کر گیا تو وہ آیا اس نے یہ کہ یہ مل گئے بستی والے کہیں گے کہ عجیب لوگ ہیں سب بناوٹ کرنے والے لوگ ہیں گم ہو گئی مل گئی گم ہو گئی مل گئی جماعت کی پوزیشن ویلیو لوگوں کے دل میں گھڑ جاتی ہیں پوچھ کر ہر چیز لینے کیا یہ خالی جماعت کا اصول نہیں ہے یہ چیزیں زندگی بھر سیکھنے کی ہے زندگی بھر سیکھنے کی ہے گھروں میں معاشروں میں ان چیزوں کو میرے بھائیوں کوئی لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں نظر انداز کر دیتے ہیں حالانکہ معاشرت کا ایک بہت خوبصورت اور اہم ضروری بات یہ ہے یا بھی اس کو جماعت میں نکل کر اس کی مشق کر کے سیکھیں کوئی بھی چیز کسی کی لینی ہے کسی کا ہونڈا چاہیے اجازت لے کے مانگو بھائی کیوں گاڑی میں چابی بھی تو کیوں کے لے کے چل دیے دو سے بے تکلف ہے برا نہیں مانے گا سب بات برابر لیکن شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی ہے ہاں کسی کی چیز لینا ہے اجازت اور بھائی چوتھی چیز جس سے اللہ کے راستے نکلنا ہے بچنا ہے وہ فضول خرچی سے بچنا ہے جماعت میں نکل کر اس کی مشق کرنا ہے کم اسباب میں کم پیسوں میں اپنا اپنا کام چلانا ہے اس کی مشق کریں تاکہ زندگی بھر کیا ہے بڑوں کم پیسوں میں کم اسباب کے اندر زندگی گزر سکے یہ ہم نے اپنے گھروں کے اندر لوازمات بڑھا دیے آ جوئیے پھیلو جوئیے ہیلو جوئیے آم جوئیے جیم جوئیے پردہ ہوا جوئیے ڈیکوریشن ہاؤس جوئیے سوفا سیٹ آما جوئیے پھر آ کمپنی میں جوئیے گنڈی آنی جوئیے بھائی یہ جو جتنے لوازمات بنا دیے ہیں فضول خرچی کے اس نے ہماری زندگیوں کو دو بھر کر دیا ہے مشکلات کسی نے کھڑی کر دی ہے سیدھی سادی زندگیاں فضول خرچی کے بغیر کی زندگیاں ہاں حضرت محمد الشا عبد اللہ علیہ فرماتے تھے دو بنیاد ہے اس امت کی دو ہاں ایک مجادہ اور دوسرا سادگی دو بنیادیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دو بنیاد پر امت کو اٹھایا تھا اس لیے سارا مجمع نیت کرے کھانے میں پینے میں لباس میں سواریوں میں اپنی زندگی کی نجی تمام ضروریات کو پورا کرنے میں ہم سنت سادگی سے کام کریں کرو گے انشاءاللہ ارے سب کرو گے جماعت میں نکل کر اس کی مشق کرنا ہے جماعت میں نکل کر کیا کرنا ہے بولو مشق کرنا ہے اور میرے بھائی اللہ کے راستے میں نکل کر تین چیزیں روز بڑھنی چاہیے روز تین چیزیں بڑھنی چاہیے ایک چیز میرے بھائیوں امت کا درد بڑھے امت کا غم بڑھے اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب جماعت یکسو ہو کر اللہ کے بے طلب بندوں میں رہبر ملے نہ ملے ان میں گھس کر دین کی محنت کرتی ہے ان میں گش کرتی ہے جماعت ہاں یکسو ہو کر کیسے یکسو ہو کر کے ساتھ میں یہ موبائل کی بلا نہیں ہونی چاہیے چلے میں چار مہینے میں یہ موبائل نہیں ہونا چاہیے یکسو ہو جاوے جماعت ایک دم یکسو یہ کیا ہے جماعتی چل رہی ہے گھر پر ہائے ہلو بھی ہو رہا ہے کاروبار بھی چل رہی ہے دوستوں کی خیر خبر بھی چل رہی ہے اور جماعت بھی ہو رہی ہے تو یہ یکسو کہاں سے نصیب ہوگی پہلے جب فون نہیں تھا نا فون یہ موبائل نہیں تھا جب ہم جماعتوں میں جاتے تھے نا تو ہماری غیر موجودگی میں ہماری مائیں ہمارے لیے دعا کرتی ہماری بیوی ہمارے لیے دعائیں کرتی ہم جماعت میں ہوتے ہیں اور ہمارے پسند کا کھانا گھر میں پکتا میں آپ کو مجھ کو یاد کر کر روز ہوں ہمارے لیے دعا کروں میرا بیٹا جماعت میں کہ اللہ اس کے اس کی اس کے ایمان کو بنا اس کی حفاظت فرما اس کو سلامتی دے ماں دعا کرتی بیوی دعا کرتی یاد کر کر رو کر آپ کے لیے دعا کرتی لیکن جب سے یہ موبائل آیا ہے نا روز گھر میں جب خیر خیریت ہوتی ہے نا کوئی ہمارے لیے دعا نہیں کرتا ہے ہم ان کی دعاؤں سے محروم ہو گئے وہ ان سمجھتے کہ یہ زیادہ ہم سے وہاں خیریت کے اندر ہے یہ اپنے سے زیادہ وہاں خیریت کے اندر ہے کوئی دعا نہیں کرتا ہمارے ان اس لیے جماعت کا کوئی ساتھی فون لے کر نہ جاؤ اور بھائی سمجھتے ہو لائے ہو تو اپنے یہاں گاؤں کے آپ کے بھائی رشتے دار آئے ان کو دے دیں سمجھے نا آپ کپوچ کے ذریعے سے کام رہے گھر والوں کو خط کے ذریعے سے کیا ہے وہ اپنی خیر خبر پہنچاتے رہیں تاکہ ان کو بھی اطمینان رہے اور یکسوئی کے ساتھ جماعت ماشاء اللہ کام کرے گی جو اللہ تعالیٰ ان کی دعوت کی فکروں میں غم کے اندر روزانہ اضافہ کرے گا آپس کا جوڑ محبت بڑھنا چاہیے جتنی جوڑ محبت سے جاتے ہیں اس سے زیادہ جوڑ محبت واپسی میں ہونا چاہیے گھر میں تین بھائی ہوتے ہیں ایک ماں باپ کی اولاد کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے جماعت میں بارہ چودہ آدمی ہیں بارہ چودہ ماں باپ کی اولاد ہے انسان ہے فرشتے نہیں ہیں لیکن میرے بھائیوں ہم کیا کریں اپنے ساتھیوں کی خوبیاں دیکھیں کیا دیکھیں بولو خوبیاں دیکھیں اپنی خامی دیکھیں ساتھی کی خوبی دیکھیں اپنی کیا دیکھنی چاہیے خامی کہ تو تو تو ایسا ایسا ایسا ہے ہے ہے میرا ساتھی بہت اچھا ہے کتنی اچھی تشکیل کرتا ہے یہ رات کو کتنی اچھی لمبی تحجد پڑتا ہے کتنا اچھا ہے کتنی لمبی دعائیں مانگتا ہے ماشاءاللہ کتنا اچھا ہے کتنا اچھا کھانا پکاتا ہے یہ اس کی خوبی کو دیکھیں اللہ نے دو آنکھ دیکھ رکھی ہے دو آنکھ ایک خوبیاں دیکھنے کے لیے اس آنکھ سے دوسروں کی خوبیاں دیکھو ایک آنکھ ہے اس سے اپنی خامیاں دیکھو پورے سفر میں اپنے ساتھیوں کی خوبیاں دیکھیں گے اللہ آپس کے جوڑ محبت پیدا کر دے گا جتنے جوڑ محبت سے جا رہے ہو اس سے زیادہ جوڑ محبت کے ساتھ واپس آؤں گے اور تیسری چیز جس میں اللہ کے راستے میں نکل کر اضافہ ہو وہ میرے بھائیوں دعاؤں میں رونا دھونا دعاؤں کی مقدار کا بڑھنا ہاں ہماری دعائیں زیادہ دس منٹ پندرہ منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ لمبی دعائیں لمبی دعائیں مانگنے کے آدھی بن یہ تین عمل ایسے ہیں جس میں اللہ کے راستے میں نکل کر میرے بھائیوں ہمارا اضافہ ہونا چاہیے جہاں بھی جاوے وہاں کے لوگوں کے ساتھ اخلاق سے بڑھتے ہیں سمجھے نا ادھر ادھر کی باتوں میں نہ پڑے پوری جماعت اپنے ذمہ دار کی اطاعت کے ساتھ چلے اپنے ذمہ دار کی اطاعت کے ساتھ چلے اور جماعت کا ذمہ دار بھی اپنے ساتھیوں کی استداعد کے مطابق ان سے کام لے نیا ہے تو نئے کی استدار کے مطابق پرانا مزہ ہوا ساتھی ہے اس کی استدار کے مطابق ہر ایسے اس کی استداعت کے مطابق کام لے تاکہ دھیمے دھیمے نئے کی بھی ترقی ہو اور پرانے کی بھی کیا ہو جاوے تربیت ہو جاوے کروں گے انشاءاللہ اور واپسی والا مجمع طے کرے کہ انشاءاللہ شاء اللہ پانچوں وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ ارے طے کر کے ان اللہ نماز نہیں چھوڑیں گے نماز ہماری پہچان ہے نماز ہماری پہچان ہے کوئی نماز نہ چھوڑے گھر میں ہماری ماں بہنیں نماز نہ چھوڑیں گھروں میں نماز کا ماحول بناؤ پرسو آپ کے ساتھی بہت یعنی سہجتا کے ساتھ کہہ رہے تھے بیس ٹکا نمازی ہے پینتیس ٹکا نمازی ہے بھائی یہ پانولی ہمارا ہلکا ہے یہاں کو بہت برسوں پرانی محنت ہے یہاں کے لیے ہمارے بڑے بڑے اللہ والے روئے ہیں جب اس کی کارگزاری ہم سنتے ہیں بیس ٹکا پچیس ٹکا ہے پانچ ٹکا نمازی ہے باقی اصل دل میں بہت غم ہوتا ہے کہا جا رہا ہے مسلمان محنت کرو عمومی ماحول بناؤ ہاں روزانہ اپنے مقام پر محنت کرنے والی جماعتوں کا ساتھ دو ان کے ساتھ جڑ کر گھر گھر فر فرد کی ملاقات کے ذریعے سے میرے عزیز و بھائیوں محلوں کے اندر نماز کا ماحول بناؤ یہ نماز یعنی جامع الخیرات ہے یہ خیر کی تمام خیر اور بڑائی کی چیزوں کو اپنے اندر جمع کی ہوئی ہے اسی لیے اللہ نے ایمان کے بعد مقدم مکرمہ میں سب سے پہلا حکم نماز کا دیا اس کی تاثیر ہے کہ یہ بے حیائی اور بری چیزوں سے روکتی ہے جب نماز کا عمل زندگیوں میں ہوگا محلوں میں سو فیصد مردوں میں عورتوں میں ہوگا تو اللہ ہمارے معاشرے کو پاک صاف بنا دے گا سوسائٹی پاک صاف ہو جائے گی ہمارا سماج نیک لوگوں کا نیک چلن چلنے والوں کا ہوگا بدتیرت لوگوں کے لیے وہاں پر جگہ نہیں رہے گی جن کی نگاہوں میں پاپ ہے میل ہے ایسوں کے لیے ان محلوں کے اندر ان کو گھوٹن محسوس ہوگی نماز یہ خوبی ہے سو فیصد نماز کا ماحول بناؤ میں اپنے گھر کو دیکھوں آپ اپنے گھر کو دیکھیں میں میرے سرکل کو دیکھوں آپ اپنے سرکل کو دیکھو لاکھ بیزی ہے نماز کے معاملے میں کوئی سمادھان نہیں ہونا چاہیے آپ رات کو لاکھ تھک کر آئے ہیں فجر کی نماز کو چھوڑنے کے بارے میں کوئی سمادھان نہیں فجر پڑھنا ہی پڑھنا ہے کوئی سمادھان نہ کرو اس کے بارے میں یہ ضروری چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ اس سے جانوں میں مالوں میں عمروں میں اولاد میں خاندانوں میں نسلوں میں اللہ اس سے برکت دیتا ہے قرآن کی تلاوت کا حصہ زندگی میں ہو ازدار مصنوعہ کا زندگی کے اندر بڑا موافر حصہ ہو موقع موقع کی دعائیں سیکھیں جماعتوں میں نکل کر اس کو سیکھیں گاؤں پر آ کر اس کی مشق کریں اور میرے بھائیوں اس کو زندگی کا جز لائن فق بنا دیں ایسی چیز کبھی ہم سے الگ نہ ہو دعاؤں کا اہتمام کریں میرے بھائیوں محلوں کے اندر تعلیم ہے اپنی تعلیم مسجدوں کی تعلیم میں شرکت کریں گھروں میں تعلیم کے حلقے لگاویں محلوں کے گش کے اندر ہماری حاضری ہو دوسرے گش کے اندر ہم جاویں اور میرے بھائیوں ہماری مسجدوں سے چھ روزہ جماعت جو بنتی ہیں ہمارے مہینے کے تین دن لگے مسلمان کا کیلنڈر تیس دن کا نہیں ہوتا ہے اس کا کیلنڈر اکتیس دن کا نہیں ہوتا ہے اس کا کیلنڈر ستائیس دن کا ہوتا ہے اس کا کیلنڈر کیسا ہوتا ہے برو ستائیس دن کا ہوتا ہے ستائیس دن اپنے ہی جائز حلال روزی میں مقام پر محنت کے ساتھ اور تین دن اطراف کی بستیوں میں چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں ہم لگائیں وہاں پر تین دن ٹینٹ لے کر جانا پڑے ٹینٹ لے کر جاؤ مسجد نہیں ہے عبادت خانہ نہیں ہے اپنی مسجد سے ٹینٹ لے کر جاؤ تین دن وہاں لگاؤ ہاں، وہاں کے مسلمانوں پر رحم کامیں طرز کامیں کلمہ سکھاویں اذان با جماعت نماز زندہ کرنے کی محنت کریں وہاں کے مسلمانوں کے بچے بچوں کی مکتب کی فکر کریں تاکہ ان کے بچے کلمہ سیکھیں ان کی عورتوں سے پڑھنے میں بات کریں کوئی نہیں آتا ان دیہاتوں میں وہ بہنیں ہماری ایمان والی بہنیں مستقوں سے میرے بھائیوں ایمان کی دین کی باتیں سننے سے ان کے کان ناشنا ہوتے ہیں جماعت تین دن میں پڑاؤ ڈال دیا تین دن میں تین مرتبہ بہنوں کو جوڑ کر بات کر لی اور بھائیو ہمارا بھی بھلا ہو جائے گا اللہ ہمارے ذریعے سے ان بہنوں کا بھی بھلا کر دے گا پچھلے مہینے کے تین دن لگاوے بھائی سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کون کون نیت کرتا ہے اچھا ایک بات آپ نیت کر دو ہماری رسی کے باہر آج ہمارے اس سیما سے جماعت میں جانے والے جتنے بھائی ہیں جہاں کھڑے ہو جاؤ رسی کے باہر جتنے ہیں وہ کھڑے ہو جاتی اپنی جگہ پر کھڑے ہو اپنی جگہ پر کھڑے رہو دور بیٹھے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جاؤ میں آپ اپنی جگہ سے چلنا شروع کرو ہمارے پاس کنڈل میں یا رسی کے اندر آ جاؤ رسی والا آگے آ جائے بھائی آپ لوگ آگے بڑھو آؤ آگے بڑھو بھائی شامیانے سے باہر ہے وہ بھی اندر آ جانے خدمت والے بھی اپنی خدمتوں کو چھوڑ کر دوسرے آ جانا اب دعا ہوگی ان شاء اللہ یہ ہماری آخری مجلس ہے اللہ کے راستے میں جانے والوں کا گھسا ہوا